খুলে কেন উঠে come closer please, inshallah. Come closer, make way for those who will be coming later. Come inside the masjid, inshallah. They're very beneficial. Come closer, inshallah. And for those who don't understand Urdu, inshallah, there'll be English translation in the madrasa. For those who don't understand Urdu, there'll be English translation in the madrasa. الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائی اور دوستو ہر مسافر اپنے سفر کی ایک منزل طے کرتا ہے سے ہم نے بار بگوس جانا پاکستان سے چلے ہمارے سامنے ایک منزل تھی پھر اس کا راستہ طے کرتا ہے کس راستے سے جانا جب معلوم نہیں راستہ ہوتا تو کسی رہبر کو طے کرتا ہے کہ مجھے جانا کیسے دنیا میں کوئی مسافر ایسا نہیں جس کے سفر کی کوئی منزل نہ ہو جس کا کوئی راستہ نہ ہو صرف پاگل ہی ہے جو چلتا رہتا ہے نہ اس کو پتا ہوتا ہے میں کیوں نکلا ہوں مجھے کہاں جانا ہے میری کیا منزل ہے میرا کون راہبر ہے پاگل دیوانے میں ہوتا ہے یا نشے میں ہوتا ہے قتل مند آدمی اپنے سفر کے لیے منزل طے کرتا ہے سواری طے کرتا ہے راستہ طے کرتا ہے رہبر کو طے کرتا ہے میرے بھائیو اس دنیا میں زندگی ایک سفر ہے جو دن رات آدمی افلا ترون رو نہ لل ون کل جدید و یقربان کل و یاتیان بکل مح دن اور رات کے نظام میں ان زندگی کا سفر چل رہا ہے اس کی منزل کیا ہے میں کہاں جا رہا ہوں اس سفر کا آخری اسٹیشن کیا ہے راستہ کیا ہے رہبر کون ہے اس کو طے کیے بغیر اگر زندگی گزر گئی تو بڑے نقصان کو برداشت کرنا پڑے بڑے گھاٹے کا سفر تو بھائیو یہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے علم سے نہیں ڈھونڈ سکتا میڈیکل سائنس کی کتابوں میں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب لکھے ہوئے ہیں موت کیا ہے موت کسے کہتے ہیں دو سو اور ایک بھی ٹھیک نہیں کیونکہ عقل یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی اس کا جواب صرف اللہ دیتا ہے اللہ ہوئے پل انفسین وطی لم منامها انسان کا علم ایک جگہ تک چلتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے اور جو روح کو نکالتا ہے اور موت آ جاتی ہے تو یہ میری زندگی کا بنانے والا کون ہے اس کا نہیں پتا چلتا اپنی عقل کے ساتھ کل ہمارے ساتھی حافظ صاحب دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آج کا انسان اتنی بڑی کائنات کو دیکھ چکا ہے جستجو میں تحقیق میں کہاں سے کہاں جا چکا ہے لیکن اس کو اللہ کا نہیں پتہ چل رہا اتنا کچھ انہوں نے ڈسکور کیا ہے اتنا کچھ دیکھا ہے بنانے والے کا نہیں پتا ذہنی نہیں ادھر ایک ہے کیونکہ یہ وہ سوال ہے میرے بھائی ہو تو کائنات کو دیکھ کے یا عقل کے پرزوں کو ہلا کر استعمال کر کے آدمی حل نہیں کر سکتا یہاں صرف وہی کا علم ہی اس کا راہور بنتا ہے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا بلدار کا علم فل تمہارا علم آخرت کے بارے میں نہیں کچھ جان سکتا بل ہم فی شک کے منہا لہذا تم ہمیشہ شک میں رہو گے کہ پتہ نہیں کیا ہے کون ہے بل ہم منہا عموم بلکہ بالکل اندھے ہو کے چلو گے ہم جان ہی نہیں سکتے تو یہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ان سارے سوالات کا جواب دیا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اس کی منزل اللہ ہے اس کا راستہ اسلام ہے اور اس کے رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاز سواری ہے اس کا گائیڈ کمپیوٹر ہوتا ہے جو اس کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے کئی دفعہ میں کاکوٹ میں بیٹھا پائلٹس کے ساتھ وہ بتاتے ہیں گے ہمارا یہ رہبر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں مڑنا ہے موسم خراب ہے تو ہم نے کیسے وہاں سے اپنا راستہ بدلنا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے اگر وہ غلط ہو جائے گا تو ہم بھی غلط گئے تو اس ساری زندگی کی انتہا ہے میں مجھے کہاں پہنچنا ہے اللہ تک پہنچنا ہے اللہ میرا مطلوب ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اسلام ہے ان عند اللہ اسلام اور وہاں تک پہنچانے کے لیے رہبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بھائیو اب ایک ہی راستہ ہے الم اکمل تو لکم دین کم اتم تو علی کم و ولی تو لکم الاسلام دین اب ایک ہی راستہ ہے اسلام ہے جس کو لن مکمل کر دیا ہے لیکن اسلام کو اپنانے کے لیے جیسے کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے اسلام کو اپنانے کے لیے ایمان کا سرمایہ چاہیے ایمان کمزور ہو نہیں چل سکتا کوئی نہ ہو تو اللہ کا انکار ہے کمزور ہو تو جان کے ہے چل نہیں سکتا تو اسلام کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے سارے نبیوں کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ میں طاقت کتنی ہے اللہ کے نبی نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ولدی نفسی بیدی یدی بھی لوجیت سماوا کے صبر ولادین السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر ایک ترازو ہو ترازو سمجھتے ہیں تولنے والا ترازو کے ایک طرف ساتوں زمینیں رکھی جائیں ساتوں آسمان رکھے جائیں جو ان کے درمیان ہے چاند سورج ستارے سیارے گلیکسیز جن کی تعداد کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے کوئی وہ ساری توڑ کے رکھی جائیں پھر ساتوں زمینوں کے سمندر دریا پہاڑ جنگل انسان جنات پتھر پہاڑ لوہا چاندی تانبا سونا پیتل گاڑیاں ٹرک کرینیں ٹرینز ہاتھی شیر چیتے بیڑ بکریاں گائے بیل بھینس سارے اٹھا کر اس میں ڈال دیے جائیں پھر چاند سورج ستاروں کو اس میں ڈال دیا جائے پھر پہلے آسمان کو کھینچ کے اس کے اندر رکھا جائے اس میں فرشتے بھی ہیں وہ بھی ڈال دیے جائیں پھر دوسرے آسمان کو کھینچ کر اس میں رکھا جائے اس میں فرشتے ہیں ان کو بھی اس میں ڈال دیا جائے پھر تیسرے کو کھینچا جائے پھر چوتھے کو کھینچا جائے پھر چوتھے آسمان پہ ایک لشکر ہے اللہ کا جب ہمارے نبی آپ گئے پر تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر جا رہا تھا آگے دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا کہاں پیچھے دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں نظر سے پار کوئی حد نہیں تھی اس کی جا رہی تھی تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی کب زمانے سے وہی لے کر اپنی زمین پہ جا رہا ہوں زمین سے آ رہا ہوں میں نے آج تک اس کا نہ ابتدا دیکھا نہ انتہا دیکھا ہے یہ آپ کے اللہ کے لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رعایت پڑھ کے بتائی اللہ کا نبی فما عالم جو رب کا اللہ چوتھے آسمان پر وہ بھی سسٹم ہے اس کو بھی پکڑے اس میں ڈال دیا جائے پھر پانچواں آسمان بھی اس میں ڈال دیا جائے پھر چھٹے آسمان کو بھی اس میں ڈال دیا جائے پھر ساتویں آسمان کو بھی اس میں ڈال دیا جائے ساتویں آسمان پر جنت بنی ہے فاؤنڈیشن ساتواں آسمان ہے پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے لگ گئی ہے ساری جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اس کے اندر پہنچ دی جائے پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے پھر کرسی کو اس میں رکھا جائے پھر اللہ کا عرش ہے پھر اللہ کے عرش کو اس میں رکھا جائے اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ایک حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کسی ایک کونے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کسی ایک کونے میں ایک سمندر ہے آپ کے اٹلانٹک کی طرح ایک سمندر ہے اس میں جو ایک مو جیسے اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ایک کونے میں جیسے آپ کونے میں جوتا نہیں رکھ دیتے جوتا رکھنے کی جگہ تھی ساری میں صرف کیا اللہ ہے کیا اللہ ہے کیا اللہ ہے کیا بنانے والا ہے تو کسی ایک کونے میں ایک سمندر ہے اس میں ایک موت جب اٹھتی ہے تو سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے بنانے والا اللہ کیسا ہوگا وہ عرش کتنا بڑا ہوگا وسیع کرسی السماوات والارض سما اس کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا وہ کرسی کتنی بڑی ہوئی یہ نہیں کہ اللہ کرسی پہ بیٹھتا میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں وہ بیٹھنے سے بھی پاک ہے اٹھنے سے بھی پاک ہے آنے سے بھی پاک ہے جانے سے بھی پاک ہے وہ تو ہماری و اخر و الورید ہم تمہاری شارت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں ایک وقت میں دو متضاد صفتیں عجیب و غریب ہیں دیکھو میں قریب ہوں تو تمہارا کیا نام ہے یہ بھائی عبداللہ کے میں قریب بیٹھا ہوں ان سے دور نہیں ہو سکتا وہ جو بھائی کونے میں بیٹھا میں ان سے دور ہوں ان کے قریب نہیں ہو سکتا یہاں قریب ہوں وہاں کے لیے دور ہوں اگر وہاں چلا جاؤں تو وہاں کے لیے قریب ہوں یہاں کے لیے دور ہوں میں قریب ہوں تو میں دور نہیں ہوں میں دور ہوں تو میں قریب نہیں ہوں اللہ اپنی ذات کے بارے میں دو چار جب باتیں کہتا کہتے ہیں وهو يدرك الف وهو اللطيف الخبير میں تم سے اتنا دور ہوں کہ تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتے اور اب جو میں نے بدو کی حدیث بیان کی تھی بلا تو خال تو ہو بنون کہ تم اگر مجھے سوچنا بھی چاہو اور خیال کی تیز رفتار سواریاں بھی دوڑا ہو تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا نظر تو یہاں تک چلی جاتی ہے آگے تو گم ہو جاتی ہے لیکن اگر تم خیال کا سفر شروع کرو اور روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ کو تین لاکھ کلومیٹر کر جاتی ایک سیکنڈ میں لائٹ تین لاکھ کلومیٹر کر جاتی لیکن یہ جو سوچ اور خیال ہے یہ تو کروڑوں کلومیٹر ایک سیکنڈ میں کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے تم اپنے خیال کے سوری سواریاں دوڑاؤ مجھے نہیں پا سکتے ہو نہیں پہنچ سکتے ہو لا تدرے کو سار تمہاری آنکھوں سے بہت دور رہتا ہوں لا تارا العیون تجھے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ولا فخال خال تو دنوں تیرے تک خیال نہیں پہنچ سکتے اتنا دور ہو گیا جس وقت وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہیں جاتا اسی وقت وہ یہ کہتا ہے من حبل الورید ہم تمہاری اس جو یہ جو بلڈ ویسل ہے اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں یہ بالکل یہ جو سامنے جا رہی ہے جس کے کٹ جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے اس کو شاہ عرب کہتے ہیں تو میرا اللہ میں قربان جاؤں واہ میرے اللہ کیا تیری شان ہے غیر تمہارے اتنا قریب ہوں کہ یہ جو تمہاری خون کی یہ جو بلڈ ویسل ہے یہ تم سے دور ہے میں قریب ہوں میں قریب ہوں اور اگر مجھے دیکھنا چاہو تو میں اتنا دور ہوں کہ تمہاری آنکھیں میرے تک تمہارے خیال تک تمہاری آنکھوں کا نور تک نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا ایک ہی وقت میں قریب ہے ایک ہی وقت میں دور ہے وسیع سے پوسیما چیب کیا عجب ذات ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں ہو بیٹھنے سے اٹھنے سے آنے سے جانے سے بہت ذات یہ جھینگر بول رہے ہیں اس وقت آپ کے یہ سارے جنگل میں جھینگروں کی آواز ہے وسے لوگ ان کی آواز سن کر مجھے حدیث کا لفظ یاد آئے وس اصم اہل فرمایا کہ کائنات میں جتنے بولنے والے ہیں ایک انسان ہے انسان کے ساتھ ابھی آپ آواز سن رہے ہیں کائنات میں جو بول رہا ہے جس حال میں بول رہا ہے جس جگہ بول رہا ہے جس زبان میں بول رہا ہے جس لہجے میں بول رہا ہے اشاروں میں گنگا بول رہا ہے تھکا ہوا دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہے بولا نہیں جا رہا وہ دل ہی دل میں کچھ بول رہا ہے جنگل میں چیونٹیوں سے بھرا ہوا جہان ہے ہر چیونٹی بول رہی ہے وقالت نملت تو ان سے پتا چلتا ہے کہ چیونٹی بھی بات کرتی ہے ساری کائنات کی جاندار مخلوق جو ایک وقت اس ایک سیکنڈ میں طارق جمیل بول رہا ہے جھنگر بول رہے ہیں اور پتا نہیں کتنے کائنات کے زندہ بول رہے ہیں میرے نبی نے کہا میرا اللہ ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے اب یہاں دو آدمی شروع ہو جائیں تو آپ کہو گے مولانا صاحب ہمیں تو کسی ایک کی بھی نہیں سمجھ میں آ وہ ایک بولو بھائی دو کیا بول رہے ہو ایک بولو تو میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جو کہتا سارے ہی بولو سارے ہی بولو پھر کہتا تم اول آخر پہلے اول اور آخر زندہ اور مردہ بوڑھے اور جوان خشک اور تر مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور پھر مجھ سے سوال کرو پیسہ الونی سوال کرو تم سارے جب ایک وقت میں مانگو گے اگر اللہ تعالیٰ لائن لگا دیتا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ایک ایک آؤ تو پھر ہماری باری تو چھ ہزار سال کے بعد آتی تو میں قربان کیوں کہتا تم کٹھے مانگو گجراتی اپنی زبان میں بولو انگریز اپنی زبان میں بولو افریقن اپنی میں بولو فرینچ اپنی میں بولو اٹالین اپنی میں بولو پنجابی اپنی میں بولو پٹھان پشتو ہندی سندھی بلوچی مکرانی بلتستانی ایرانی تورانی ترکمانی سب اپنی زبانوں میں بولو اس وقت اس وقت چھ ہزار دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اس وقت دنیا میں چھ ہزار دس زبانیں بولی جا رہی ہیں تم ساری زبانوں میں بولو تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یس و وجی جہم ہم بخت لاک لو آتے ہیں لہ جاتے ہیں تم سب کا یہ جو شور بنے گا اس میں الگ الگ کون کیا کہہ رہا ہے تیرا رب سب کی سنے گا سمجھے ولا یشغلہ سم ہونا سم تم سب کا اکٹھا بولنا اس سے نہیں کرے گا ولا تو کثرت المسائل اور تم سب کا اکٹھے بولنے سے اس کو غلط ہی نہیں لگے گی کہ میرا چاہا عبداللہ کو دے دے عبداللہ کا چاہا عثمان کو دے دے گا ایسا نہیں ہوگا ولا تو غلط تو کثرت المساحل سب کا بولنا اس کی شہنشاہی اس کا علم اس کی قدرت اس کا سننا اتنا طاقتور ہے ایک لمحے کے لیے حفل نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے سانپ کیا بولا چونٹی کیا بولی پرندہ کیا بولا مچھلی نے کیا کہا آسمان کے فرشتوں نے کیا کہا انسانوں نے کیا کہا جنات نے کیا کہا بچہ کیا بولا عورت کیا بولی واہ میرا اللہ واہ وسیع آسمل اسوات ساری کائنات کی زبانیں سب کا بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں یوں سنتا ہے یوں سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کو بھی کھینچ کر اس ترازو میں ڈال دو پھر اللہ کا عرش میں بتا رہا تھا کہ ایک کونے میں ایک سمندر ہے جو سات زمین آسمان کے برابر موج اٹھتی ہے وہ سمندر بھی ڈال دو وہ عرش بھی ڈال دو وہ لوہے محفوظ کو بھی ڈال دو اور جنت کو بھی ڈال دو پھر دوزت کو بھی کھینچ کے لاؤ میرے نبی نے جہنم کو دیکھا لیکن آسمانوں میں ہے آسمانوں کے نیچے ہے یہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تو اسے جہنم کو بھی لا کر ڈال دو اور یہ پھر سارے فرشتے کھینچ کے ڈال دو پھر سب سے بڑے فرشتے عرش کے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھائے ہوئے ان کو بھی پکڑ کے ڈال دو پھر ان سے بڑے چار فرشتے ہیں میکائل کو بھی ڈالو اسرائیل کو بھی ڈالو اسرافیل کو بھی ڈالو پھر سب سے بڑا فرشتہ جبریل ہے اور اس کو بھی پکڑ کے اس میں بٹھا دو ایک ترازو کے دو پلوں میں ایک میں اللہ کے سوا ساری کائنات کو بٹھا دو اور دوسرے میں ایک چھوٹے سے پرجے پر لکھو لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے پرجے پر لا الہ الا اللہ اور اسے دوسرے ترازو کے حصے میں ڈال دو پلے میں ڈال پلڑے میں ڈال دو اور اس کو تو لو تو میرے نبی کا فرمان ہے جہت بے اللہ تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا الہ الا اللہ اس کو ایسے ہوا میں اٹھا دے اللہ اللہ اسے میں کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ علماء سے بھی کہتا ہوں خدا مت بولو نہ لکھو اللہ بولو اللہ لکھو شمی گو یم مسلمان دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ جب ترازو میں رکھا تو اتنا طاقتور ہے کہ سب کچھ ہوا میں اڑا دے جب یہ دل میں اترے گا تو یہ دل کتنا طاقتور ہوگا یہ جب تک یہ دل میں نہیں اترتا اسلام پہ چلنا مشکل جاننے کے باوجود قدم نہیں اٹھ سکے گا کیونکہ لا الہ الا اللہ اندر کی آواز نہیں بنا اور لا الہ الا اللہ یہ یقینوں کی تبدیلی کا پیغام ہے کہ سب سے ہٹ کر بس اللہ کو اپنا دو سب سے کٹ کر اللہ پر اپنی نظریں جما دو نبیوں کو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے محفل کبھی امین کیا موسا یہ اللہ لا الہ الا اللہ سکھا رہے ہیں جیسے ہم لا الہ الا اللہ کے الفاظ سیکھتے ہیں ایسے بھائی لا الہ الا اللہ کا یقین بھی سیکھنا ضروری ہے ورنہ اس یقین وہ دولت ہے جس کے ساتھ ہم اسلام پہ چل سکیں گے یہ ہاتھ میں سرمایہ نہ ہوا تو چل نہیں سکتے دس ڈالر پہ جھوٹ بولے گا وہ نہ پھر کبھی امین کیا موسا اب نبیوں کو تو عین الیقین دینا ہوتا ہے نا ہمیں تو اللہ کہتا ہے غیر پہ یقین لاؤ نبیوں کو اللہ دکھاتا ہے تاکہ ان کے اندر میں ہر قسم کا شک نکل جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اندھیری رات میں درخت کے پاس بلایا اور وہ اس میں آگ لگی ہوئی تھی وہ تو گئے تھے بیوی کے لیے آگ لینے لال لیا تھی کم منہا بے قبا سن اور اجد والا نار ہدا لال تین لفظ قرآن نے بتائے ہیں اس سے تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک ایک رات اندھیرا سخت چاندنی رات نہیں تھی اندھیری رات تھی آتی کن مین قبص راستہ بھولے ہوئے تھے راستہ بھول گئے تھے اندھیرے میں او النر ہدا راستہ بھول گئے تھے لال لکن تستلوم سرد رات تھی کہہ رہے میں آگ لے کے آتا ہوں پھر ہم مل کر بیٹھ کے سیکھیں گے آگ سیکھیں گے تستلوم سرد رات تھی ہدا راستہ بھول گئے تھے قبص اندھیری رات تھی اب اتنے خوفناک حال میں آگ نظر آئی آگے کے تو حیران ہو گئے یہ کیا چل آگ لگی ہوئی ہے لیکن سارا درخت سر سبز ایک پتا بھی نہیں جلا ہو ایک کہیں نہیں جلی ہو آگ ہے اور گرمی کو نہیں آگ میں دھواں کوئی نہیں گرمی کوئی نہیں پہلے تو خیال نہیں کیا انتظار میں رہے کہ آپ کو ایک ٹہنی گرے گی تو اس کو اٹھا کے لے جاؤں جب وہ گری نہیں کوئی تو پھر غور سے دیکھا اے یہ کیا سر سب درخت پھول بھی کھلے ہوئے اور آگ لگی ہوئی پھر سوچ میں پڑ گئی یہ کیا بلا تو میرے ایک دم آواز آئی یا موسا انی انا نہ فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا موسا میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں موسا کے بھی کیا نصیب ہے واحد انسان ہے جس سے اللہ زمین پہ بولا کیا کمال میں تیرا رب رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جوتا اتار دے ان قبل وا دل مقدس فوا پاک وادی میں آ چکے ہو وہ نختر تو میں تمہیں چن چکا ہوں تیرا کام بکریاں چرانا نہیں بچے پالنا نہیں اور کام ہے تیرا خیلے مایو ہا جو کہنے لگا ہوں غور سے سننا فسٹ میں فسما فسٹ میں فسما جیسے ہم ہیں بیٹھے یہاں ہوتے ہیں پہنچے پھیری میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سمیا اور بیٹھا بھی ہو سن بھی رہا ہو اس کو کہتے ہیں اس سما تو اللہ نے یہ نہیں کہا فسما علم میوہ جو کہہ رہا ہوں سن کا فسٹ سمے موسا پیچھے بیوی کو درد ہو رہا ہے وہ بھی بھول جا اسے بچہ ہونے والا ہے وہ بھی بھول جا راستہ کے ہو یہ بھی بھول جا سردی ہے یہ بھی بھول جا اندھیرا ہے یہ بھی بھول جا اور بس اب سن تیرا رب کیا کہتا ہے ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں نا بڑے بیمار رہے تھے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے تھے جسم میں کیڑے پڑ گئے یہ تو ہی اسرائیلی روایات ہیں لیکن بہت تکلیف تھی بہت تکلیف تھی کیڑے کوڑے کو نہیں پڑے لیکن تکلیف بہت اٹھارہ سال اللہ نے صحت دے دی ایک دن کسی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے لگے بیماری کے دن آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے انہوں نے پوچھا وہ کیسے کہ جن دنوں بیمار تھا اللہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ روزانہ میرا حال پوچھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا ایوب کیا حال تو اس بول میں ایسی لذت ہوتی تھی کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا اب وہ آواز نہیں ملتی سننے تو موس علیہ السلام کے تو مزے ہیں کہ صحت کے ساتھ سن رہے لمبی بات ہو رہی ایوب علیہ السلام سے تو ایک بات کیا حال ہے بس اور موس علیہ السلام سے لمبی بات ہو کیا مزہ ہوگا علیہ کا جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ سونے چاندی کے محل نہیں وہ جنت کی حوریں نہیں وہ کھانا پینا نہریں دریا لباس زندگی نہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا اللہ راضی ہو گیا راضی ہو گیا سارے جنتی بیٹھے ہوں گے جب اپنی اپنی جگہ سارے پہنچ جائیں گے تو خامد اور بیوی کو اللہ بٹھائے گا تخت پر ایک دم نوکر آئیں گے سلامن سلامت سلامن سلامت سلام کریں نوکر نوکرات خادم خادمات سلام کریں گے تو اتنے لاکھوں سلام ہوں گے کہ ان کو بڑی خوشی ہوگی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سب سے چھوٹے جنت جی کے اسی ہزار نوکر ہیں تو بڑوں کے کتنے ہوں تو آ کے سلام کریں گے سلام کریں گے تو ان کو اس کا بڑا وہ اچھا لگے گا جب وہ چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے فرشتے ول میں لے یہ خلون علیہ کل لبا سلام علیکم بما صبر تم بنے پنے محبت چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے دروازے کھولیں کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو ہمیں سلام کیسے کر رہے وہ کہیں گے بنا صبر تم جو باربڈوس میں صبر کی زندگی گزاری جھوٹ نہیں بولا دھوکہ نہیں دیا فراڈ نہیں کیا زیادتی نہیں کی ظلم نہیں کیا یہ اس صبر کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں اور کہیں گے آپ نے دیکھا آپ کا گھر کتنا خوبصورت ہے آپ کا ٹھکانا کتنا خوبصورت ہے تو ہوا میں اڑ جائیں گے فرشتے سلام کریں تو ہوا میں اڑ جائیں گے اب اب یہ فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم اللہ اللہ کے عرش ایسے ہٹ جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من وقت میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اللہ اللہ اللہ سلام پیش کرے میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ پوچھے گا ہر رضی خوش ہو آپ کو کوئی تکلیف تو کوئی وی آئی پی مہمان آ جائے تو بار بار پوچھا جاتا ہے آپ کو کوئی تکلیف کوئی ضرورت کوئی تکلیف کوئی ضرورت ہے تو جنت میں جانے کے بعد سارے جنتی وی آئی پی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میرے بندو ہر رویت ہوں آپ خوش ہیں راضی ہیں کوئی تکلیف کہیں گے مالنا لا مالن وقت من خلق کہ اللہ ہم راضی کیسے نہ ہو آپ نے وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا میرے نبی نے کہا میرے اللہ اس جنت میں ہر ایمان والے مرد عورت سے براہ راست بات کر کے حال پوچھے گا نام لے گا حال پوچھے گا نام لے گا حال پوچھے گا اگر موت ہوتی نا تو اللہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی سب مر جاتے جس کی نظر پاک ہوگی وہ اللہ کے دیدار کے مزے اٹھائے پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کیا خیال ہے افلا اور عقیقم بے افضل من دلکم میرے بندو کیا خیال ہے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں پریشان ہو کہیں گے ایو شین اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے کیا بہتی نہریں کیا علی شان سونے چاندی کے محل میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی نے فرمایا یہ نوفن ہے نا ما نوفنو غفر نوخن پر جنت کی کوئی چیز رکھ دو نوخن یہ ڈیڑھ سینٹی میٹر اس کے اوپر کوئی چیز جنت کی کوئی رکھ دو ایک پن کا ہی رکھ دو ایک پانی کا قطرہ رکھ دو ایک مٹی کا جنت میں مٹی تو ہے نہیں جنت کی مٹی مشک اور امبر ہے مشک اور امبر اور اس کی گھاس زعفران ہے تو ایک یہاں رکھ دو منل جنت لو بدا صرف اتنے نوخن کے برابر کوئی چیز رکھ کر اور باربیڈوس میں ایسے اسے رکھ دو یا یوں کر دو تو میرے نبی نے کہا زمین سے لے کر آسمان تک ہر شہر خوشبودار ہو جائے گی روشن ہو جائے گی کیا چیز بنائی کیا چیز بنائی اور جنت کا پانی ایک گلاس پانی ہے گلاس گلاس ہے اس میں پانی ہے تو پانی میں انگلی ڈبو دے پانی ہے شراب ہے دودھ ہے شہد ہے اللہ نے چار قسم کی چیزیں بس پانی بھی ہے شہد بھی ہے شراب بھی ہے دودھ بھی شراب کی بے شمار قسمیں ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے رحیم تسنیم سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسلیم مزاج من میں تسنیم عین نے آئین نے یشر کو جو صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی باقیوں کو نہیں باقیوں کو تھوڑے سے ملاوٹ کر کے دی جائے گی تھوڑا سا ڈال کے دی جائے گی جنت الفردوس والوں کو خالص دی جائے گی اور نیچے والی جنتوں کو تھوڑا سا ملا کے دیا جائے گا تو چلو میں تسلیم کی بات نہیں کر رہا شراب کے پانی عام پانی جنت کا جو پانی ہے پانی کے یوں انگلی ڈالے ایسے انگلی ڈالے پھر باہر نکالے تو باہر نکالنے پر انگلی پہ پانی کا پانی کی تری رہ گئی پانی تو گر گیا تو اس کو لے کر آسمان دنیا کے آسمان پر بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے کیسے بیان کروں کیا اللہ نے کمال کیا ہے اللہ اور میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی یہ فنگر ٹپ یہ فنگر ٹپ سارا بدن چھپایا ہوا ہے چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے ایک فنگر ٹپ کو اتنا کھولا ہوا ہے اتنا یہ اور وہ فنگر ٹپ ایسے سورج کو دکھا دے ایسے تو اللہ کی عزت کی قسم اس فنگر ٹپ کے نور کے سامنے سورج نظر نہیں آئے سورج نظر نہیں آئے تو اس کا چہرہ کیسا ہو چہرے پہ نور کیسا ہو مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہیں جنت کا شوق ہے ہاں، تمہیں جنت کی حوروں کا شوق ہے کہنے کا نہیں تو کہا اشتق ہند ان کا شوق رکھا کر فن نہ نور اوج ہے ان منور اللہ تعالی کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے جو جنت الفردوس کی لڑکی ہے اللہ نے کسی کو نہیں دکھائی وہ جنت سیل ہے جس دن داخل کرے گا اس دن کھولے گا جبری کو جنت دکھائی کئی دفعہ گئے میرے نبی بھی جنت میں گئے فردوس بند ہے ہو سکتا اپنے حبیب کے لیے کھولی ہو بند ہے کسی کو نہیں دکھائی آپ کے لیے کھول کے دکھایا ہو کہیں اشارہ نہیں ملا لیکن اللہ نے یقیناً ان کے لیے تو کھولا ہی ہوگا میرا گمان ہے تو بند ہے اللہ نے ایک دفعہ جبریل سے کہا میری جنت تو دیکھ جبریل جنت میں گئے تو ایک نور چمک اٹھ جبریل جیسا فرشتہ جو سدرت المنتہا پہ رہتا ہے اور ہر وقت اللہ کا نور اس پر پڑتا رہتا ہے وہ ایک دم سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے سبحان اللہ آج تو مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کی جنت میں اللہ سب کو دکھانے والا ابھی تو بتایا سلامن قولا من رب الرحیم تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تو جبریل کو آواز آئی ارفارا سکیا امین اے وہی کو لے جانے والے سر اٹھاؤ جبریل نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ جس سے کہہ رہا تھا میں نے اللہ کا نور دیکھ لیا وہ اللہ کا نور نہیں تھا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی جس کے دانتوں کے نور سے چہرے کے نور سے جنت چمک رہی تھی اور جبری سمجھا اللہ دیکھ لی تو جبری جسے عورت کی کوئی خواہش نہیں وہ بھی دیکھ کے حیران ہو کر ان کے منہ سے بے ساختہ نہیں سبحان اللہ کیا پاک وہ ذات ہے جس نے تیرے جیسی کو بنایا وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون تو اس نے کہا جبریل تجھے پتا میں کس کے لیے ہوں اس نے کہا جبریل نے کہا نہیں کہا انا اس سے مراد وہ نہیں جتنی جنت کی نعمتیں ہیں یا حور ہے کہ جبریل میں اس کے لیے ہوں لمن آخر مرضات اللہ علی ہوا ہو جو باپ بڈوس میں اپنی مرضی پہ نہ چلا اللہ کی مرضی پہ چلا میں اس کی ہو گئی جنت کی لڑکی کو لینے کا راستہ ایک پیسہ نہیں لگتا جو وہ کہتا ہے وہ کر دو جس سے روکتا ہے وہ چھوڑ دو میں قربان جاؤں اگر اس کا الٹ بھی ہو جائے تو کہتا چلو دو بول توبہ کے کروں ماں دو بول توبہ کے بولوں ماں تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے اللہ کی رضا میرے اللہ کا دیدار تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتی کو میرا افضل لکھوں تو میں جنت سے اعلیٰ چیز دوں تو جنت جس سے اللہ روزانہ پانچ دفعہ ڈیکوریٹ کر رہا ہو وہ کیا چیز بنے گی روزانہ پانچ دفعہ اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے پہلے سے پانچ گنا زیادہ پہلے سے پانچ گنا ایک لڑکی کو دلہن بناؤ تو بیوٹی پارلر میں اس کو ایک گھنٹہ لگا لو دو لگا لو تین لگا لو چار لگا لو پانچ لگا لو چھ لگا لو پانچ چھ گھنٹے کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں رہتی اس کے میک اپ کی ٹھیک ہے اور پورا ڈبا اس کے اوپر پاؤڈر کا پھینکو گے وہ تو ویسے بھوت بن جائے گی تو چار پانچ گھنٹے کے بعد بڑے سے بڑا بیوٹی پارلر کا بیوٹی کا بیوٹیشن کہے گا جی بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا میں جب بھی مجھے خیال آتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں کہ جس دن اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا اگر ہم سائنسدانوں کی بات ہی لے لیں کہ اس کائنات کو بنے ہوئے کوئی پچیس بلین سال ہوئے ہیں پچیس سے تیس بلین سال ہوئے ہیں تو اسی میں اللہ نے جنت بھی بنائی ہوگی آسمان زمین بنائے تھے جو دھماکہ ہوا اگر یہی فگر لے لیا جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ کیا چیز ہے جو پچیس بلین سال سے روزانہ پہلے سے پانچ گنا زیادہ خوبصورت ہو رہی ہے اس کا میک اپ اللہ کر رہا ہے اللہ ربی پچھلا زمانہ بھی باقی ہے جو آنے والا زمانہ بھی باقی ہے چیز تو اللہ کہے گا افلا اوتی کم بے افضل من کو میرے بندو تمہیں اب جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں جنت سے اعلیٰ کیا چیز ربوانی فلا اسفت علیکم ابدا جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں جاؤ مزے کرو مزہ ماں ہو جاؤ گجراتیوں کی مزہ اب مزہ شروع کرو دنیا میں کیا مزہ ہے پھیری لگا لگا برے حال ہو جاتے مزہ تو اب شروع ہوگا تو اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ماں ابدنا کا حق کا عبادت وما قدرنا کا حق کا قدر وما عرفنا کا حق کا ماں یا اللہ یا اللہ ہم نے تیری بار بڈوس میں قدر نہ کی ہم نے تجھے نہ پہچانا ہم نہیں جانتے تھے تو ایسے جمال والا کمال والا حسن والا محبت والا فضل یا اللہ ایک ایک سوال کرتے ہیں کیا کہ ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے بار پڑوس میں تو میں سجدے کیے بغیر تجھے دیکھے اور اس وقت ہم ٹکرے مارتے رہے ہمیں آج پتا چلا تو کیسا ہے ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں واہ واہ کیا اللہ ہے او میرے بھائی اللہ سے دوستی لگا اسلام کی بنیاد ہے اللہ سے دوستی لگا اللہ سے پیار کرو گے تو اس کی مانو گے نا اگر ڈالر سے پیار کرو گے تو اللہ کی کہاں سے مانو تو میرا اللہ کہے گا ہاں میرا اللہ کہے گا میرا اللہ کہے گا میرے بندو میرے بندو سورت بدل چکی ہے دنیا میں تم میرے بندے میں تمہارا رب دنیا میں تم میرے غلام میں تمہارا مالک تو تم نوکر میں سردار میری ماننا سجدے کرنا تمہارے ذمے جنت میرا گیسٹ ہاؤس ہے یہاں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا مجھے آج دوسرا دن ہے مجھے تو روٹی کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھائی میں مہمان ہوں بار بیڈوس کروں کا تو مجھے تو پکا پکایا کھانا ملے گا ہے میرا اللہ کہے گا میرے اللہ تو کتنا پیارا ہے میرے بندو میری بندیو بارباڈوس بار میں تم میرے غلام تھے میں آقا تھا تمہیں سجدے کرنا سجدہ تھا اب میری جنت میں تم میرے مہمان ہو میں میزبان ہوں میری حیرت کیسے گوارا کرے کہ میں تم سے کام لوں چلو جاؤ موج کرو کھاؤ پیو کھاؤ کوئی پکانا نہیں پیو کوئی پیشاب نہیں لاکھوں برس کھاتے جاؤ کھانے کی لذت ختم نہیں لاکھوں برس پیتے جاؤ پینے کی لذت ختم نہیں بیوی کو دیکھتے جاؤ رب جلال کی قسم دس کروڑ سال دیکھتے رہو دیکھنے کی لذت ختم نہیں بیوی خامن کو دیکھتی رہے دس کروڑ سال دیکھتی رہے اللہ کی قسم دیکھنے کی لذت میں کمی نہیں اور ہر جمعے اللہ کی دعوت ہو ہر جمعے اللہ کے دسترخان جنت میں جا کے پہلی ضیافت کریں گے آدم علیہ السلام پہلا کھانا آدم علیہ السلام کو ناشتہ اللہ تعالیٰ کروائیں گے پہلا ناشتہ اللہ تعالیٰ کروائیں گے اور ایک بڑا خوبصورت پلے ہوگا مچھلی اور بیل بیل سمجھ لو ان کی آپس میں اللہ تعالیٰ کشتی کروائے کشتی اور وہ کشتی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے مزے میں سورے جنتی کھو جائیں گے پھر انہیں کے کباب اللہ تعالیٰ بنا کے آپ کو کھلائے لاہور میں ایک دفعہ ہم نے پہلوان جمع کیے اللہ کے فضل سے تبلیغ کا کام ہر طبقے میں پہنچ چکا تھا تو ہم نے کئی سال پرانی بات ہے پہلوانوں کو اکٹھا کیا زندگی میں کبھی پہلوان کٹھے نہیں کیے جب وہ آئے تو میں تو گھبرا گیا مجھے کبھی گان سے گھبراہٹ نہیں ہوئی لیکن ان کو دیکھ کر میرے تو چھٹی گم ہو گئی کہ سب اتنی بڑی بڑی گردنیں ٹوٹے ہوئے کان بڑے بڑے سر سارے یوں بیٹھے کوئی ہوں کہا یا اللہ میں ان کو کیا سمجھاؤں میرے کو کان ویسے ہی میری بات اندر کیسے جائے گی اس میں پریشان ہوا کبھی پریشان نہیں ہوا اللہ کا فضل ہے جیسا مجمع ملے اللہ کا نام لے کے بعد شروع کر دی لیکن وہ پہلوان ان بلائیں دس من دودھ جو ہم نے جمع کیا تھا ان کو پلانے کے لیے سارا پی گئے دس من دودھ وہ ایسے بیٹھے ہوئے اور اتنے بڑے بڑے ان کے جسم وہ سارا جسم ہی ہوتا ہے عقل تو ختم ہو جاتی کہ یا اللہ مجھے کچھ سمجھا دے میں کیا بیان کروں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بند زور کی نماز کے بعد بیان تو نماز کے دوران مجھے یہ حدیث یاد آئی جو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے بیل اور مچھلی کی کشتی تو میں نے بات ہی یہاں سے شروع آگے پتہ نہیں میں نے کیا کہا لیکن جب آپ پہلی دفعہ توجہ کسی کی کھینچ لو تو پھر آگے بات اندر جانا شروع ہو جاتی کسی کی توجہ ہی آپ نہ لے سکو تو بات کیا کرو تو میں نے کہا بھائی اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے جو انشاءاللہ ایمان پہ مرے گا جنت میں جائے گا جنت کی جو پہلی مجلس ہے اس کا جو مزہ پہلوان لے گا کوئی نہیں لے نہ عالم نہ مفتی نہ شیخ نہ مجاہد نہ تبلیغ نہ صوفی نہ پیر کسی کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلوان کو مزہ آئے گا ان سب کی آنکھیں کھل گئیں وہ جو ایسے بیٹھے تھے تھوڑا سا یوں ہو گیا میں کہا آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے ایسے دیکھا میں نے کہا سب سے پہلا کھیل جنت میں کشتی ہے ہمیں تو کشتی آتی نہیں آپ کو آتی ہے تو جب مچھلی داؤ لگائے گی تو آپ کو مزہ آئے گا جب بیل داؤ لگائے گا تو آپ کو مزہ آئے گا ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہوں آپ مزے لے رہے ہو گے یہاں سے میں نے بات شروع کی آگے وزن انتہا کا آزارات نقد جماعت تیار ہوئی تو جو ہمارے پاکستان کا پہلوان تھا میں پاکستان وہ بھی دس دن کے لیے نقد تیار ہو ناشتہ تو اللہ کروائے گا پھر پہلا کھانا آدم علیہ السلام کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے نبی چلتے چلتے چلتے چلتے سب سے آخری کھانا ہمارے نبی کے پاس ہوگا آپ کی ضیافت ہاں، ہاں۔ اور آپ کی آپ کے قریب ترین وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں ان کو ساتھ قریب بٹھائیے قریب سے قریب وہ تو بہت بڑی بہت بڑا مجمع ہوگا تو قریب سے قریب کس کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی جس کے اخلاق اچھے ہیں علم والا نہیں تحجد والا نہیں ذکر والا نہیں تلاوت والا نہیں تصویر والا نہیں کتابیں لکھنے والا نہیں ممبر پر بیٹھنے والا نہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو اللہ کے نبی کے قریب جگہ ملے گی اس کا بول میٹھا ہوگا جو بیوی سے اچھا ہوگا جو ماں سے اچھا ہوگا جو باپ سے اچھا ہوگا جو بچوں سے اچھا ہوگا بیوی خامن کے ساتھ اچھی ہوگی ماں کے ساتھ اچھی ہوگی باپ کے ساتھ اچھی ہوگی اچھے اخلاق میں نے کل بھی بتایا تھا میرے بھائی وہ سودا ہے جس کے پاس یہ سودا ہوا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا پھر سب سے آخر میں اللہ اپنی ضیافت کا اعلان کرے گا کہ آؤ گئے اب اپنے اللہ کے دربار میں آ جاؤ آج اللہ تمہیں کھلائے گا یہ جمعے کا دن ہوگا پھر وہاں جنت الفردوس میں بہت بڑا میدان ہے جس کا نام ہے مزید ولدینا مزید اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہاں اللہ کا دسترخوان لگے گا ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں جنت کی حوریں ساتھ نہیں ہوں وہ اپنے محلہ ایمان والے مومن مومنات مومنین مومنات اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا بٹھائے گا تو فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں میرے بندی آئی ہیں انہیں کھانا تو کھلاؤ تو کھانا پیش کیا جائے وہ کھانا اتنا شان ہوگا کہ جنت کے کھانے اس کھانے کے مقابلے میں لگیں گے جس دنیا کے کھانے اتنا فرق ہو پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ پانی سا مراد ڈرنکس ہیں تو وہ جو پئیں گے تو تسمیم کی شراب بھی ہلکی نظر آئے گی پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ جو پھل کھائیں گے تو ایسے لگیں گے جیسے ان جنت کے پھلوں کا کوئی ذائقہ ہی کوئی نہیں پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو کپڑے پہناؤ تو کپڑے پہنانے کا میں نے کل بھی بتایا تھا یہ نہیں کہ کپڑے اتار رہے ہیں اور پہن رہے ہیں بس ایک اللہ کا امر آئے گا اور اللہ کی شان کے مطابق ہر مرد عورت کا جوڑا اس کے جسم پہ آ جائے گا پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ خوشبو لگائی کے لیے کیا ہوگا ایک ہوا اڑے گی اس کا نام ہے مسیرہ وہ ہوا چلے گی اور وہ مشک انبر کو اڑائے گی اور آپ کے سر پر جسم پر لگاتی ہوئی گزر جائے گی آپ میرے نبی نے کہا اس وہ ہوا آپ کی بیوی سے زیادہ سلیقے سے آپ کو خوشبو لگائے گی جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میرے سارے وعدے پورے ہو گئے کبھی ہو تو اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی تو وہ کہیں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو تو اللہ جنت کے فرشتے رضوان سے فرمائے گا رضوان جن عرش کے پردے ہٹا دے عرش کے پردے ہٹا دے الحجب بینی و بین عبادی و دی عرش کے پردے ہٹا دے آج میرے بندے مجھے دیکھیں مجھ سے کلام کریں مجھ سے سوال کریں پردے ہٹیں گے اور رب سامنے ہوگا مسکراتا ہوا یوسف علیہ السلام کو بنانے والا خود کتنا حسین ہو جنت کی حور کو بنانے والا خود کتنا حسین ہو جنت کے نظارے بنانے والے کے اندر کتنے نظارے ہوں گے اور اس محفل کے لیے کوئی ٹائم نہیں یہ لاکھوں سال کی محفل ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو آج تمہیں میں جنت کا میوزک سنو شیال سنو یا تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی لڑکی تھوک کو ڈال دیں سامنے آپ کے سمندر ہے اٹلانٹک تو سات سمندر میٹھے ہو جائیں گے شہد سے زیادہ جو بولے گی تو بول کیسا ہوگا تو اللہ جنت کے درختوں کو حکم دے گا وہ ساز بن جائیں گے تو جنت کی لڑکی کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ہوگا اور یہ گانا جو چلے گا جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں بت بن جائے گا ہل نہیں سکے گا جو جیسے اس طرح بیٹھا اس طرح بیٹھا ایسے بیٹھا ایسے بیٹھا رب ذل جلال کی قسم ہل نہیں سکے گا ہائے ہائے جنید جمشید ہمارا گلوکار تھا بڑا مشہور تو مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا کہ ہم جو گانا تیار کرتے تھے ساڑھے تین منٹ کا ہوتا تھا اس پہ مہینہ لگتا دو مہینے لگتے دس دن لگتے ہفتہ لگتا پندرہ دن میں نے کہا اللہ کے بندے ایک مہینہ دس دن کے بعد صرف ساڑھے تین منٹ چار منٹ بھی نہیں کہا جی نہیں چار منٹ بھی نہیں کہ اگر اس سے زیادہ لمبا گانا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے بتاؤں جو میرا اللہ یہ پہلا گانا تمہیں سنائے گا یہ کتنے منٹ کا ہوگا یہ صرف ستر سال کا ہوگا ستر سال ستر سال تم یوں گزریں گے ایک سیکنڈ میں کیوں ان کی آواز تمہارے دلوں پہ قبضہ کر جائے گی پھر ان کے چہرے کا حسن ان کے ریشم کی طرح کھلے ہوئے لہراتے ہوئے بال یوں بال تھوڑا سا سر ہلا دے تو اس کے بالوں کی لہر سے ساری جنت میں جگمگ جگمگ روشنیاں پھیل جاتی پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے کہیں گے بڑا زبردست اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا ہاں اے داود اللہ داود علیہ السلام کو بلائیں گے تعال ارقل ممبر آؤ ممبر پہ بیٹھو میرے بندوں کو سناؤ جنت کا گیت سنو داؤد علیہ السلام کی آواز موجزہ تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا تو پہاڑ پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے ایسے پہاڑ ایسے یا و اب بیمار ہو پہاڑ ہلتے تھے یوں تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی کہا یہاں جنت میں دو بالا ہو گئی آؤ داؤد علیہ السلام جب شروع ہوں گے تو جنتی تو پہلے ہی مزے میں تھے جنت کو بھی بچتا جائے جنت بھی جھومنے لگے اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو کیسے اچھا کہوں ہاں، میرا حبیب مستعمرة محبوب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم طه ياسين مزمل مدثر شاهد مبشر نذير داعي إلى الله سراج منير محمد اور احمد اور ماحي اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طه اور یاسین یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو اللہ نے رکھے قرآن نے بتائے اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدخر اور رحمت للعالمین اور کافت للناس بشیر و نبیرہ اور وما ارسلناک الا کا رحمت للعالمین اور عزیز اور عزیز اور حریص علیکم اور رعوف الرحیم میں قربان جاؤں اللہ کے دو نام اپنے رعوف الرحیم اللہ نے اپنے نبی کو اپنے دو نام عطا کیے کسی کو نہیں دیے رعوف الرحیم جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ایک محبوب بھیج رہا ہوں بھیجا ہے جو تمہارے تم میں سے ہے بتاؤ اس جیسا کوئی ہے کوئی حسن جمال کمال دکھاؤ تجھے کوئی ایسا ہے وہ حسن کلم ترخت تو ہے حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا وہ اجمل کا لم تب دن نشاب اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا آپ حسن میں سب سے اعلیٰ اور آپ خاندان میں سب سے اعلیٰ آپ کا حسن ایسا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ دیکھے گی نہ دیکھا نہ دیکھے گی دیکھو نا ایک میری پسند ہے تو میرا لیول ہوگا جتنا میرا آئی کیو ہے اس کے مطابق میری پسند ہوگی ایک کوئی بڑا بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے تو اس کی پسند اس کے لحاظ سے ہوگی بڑا علامہ ہے اس کی پسند اس کے لحاظ سے ہوگی تو اللہ کا لیول کیا ہے اور اس کی پسند کیا ہے جس سے اللہ نے کہا میرا حبیب تو اللہ کا پیمانہ کیا ہے تو اس پر جو پورا اترا ہوگا وہ کیا ہے کیا چیز کیا ہستی کیا ذات احسن من کلم تر تب آئینی اجمل من کلم تری دن نشا یہ صلاح وشر تلال القمر لئی لط البرے چودویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا واس الجبین کھلا ماتھا تھا ازجل حواجب یہ بھویں بالکل گول تھے من غیر قرآن یہاں بال نہیں تھے اخنل ارنین اشم ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک لہو نور یا ہو یہاں ایک نور ایسے چمک ایسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا نظر آتا تھا سہل الخطین گال بڑے خوبصورت نہ نیچے اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے کف لہیا دہڑی بڑی خوبصورت سیاہ کالی کنی بڑی الفم ہونٹ بڑے گلاب کی طرح خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ مفل نگر اسنان اشنک دانت گول گلائی میں اور چار دانتوں میں باری خلا اور برا کا سنایا اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑ دوں ایسے کام نہ ہو جی تو دنیا تنفی صفا الفبا گردن لمبی جیسے سوراہی کی ہوتی ہے لمبی گردن اخوا اکحل اد اچ اہدم اشکل یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کے صفات لمبی آنکھ اشکل اس میں سرخ ڈورے سرخ دھاگے احور کولی سیا پتلی سفید انتہائی سفید اہدب آنکھوں کے بال بڑے لمبے اکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہر وقت سرما لگا ہوا بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آ رہا جل نظر ملاحدہ آپ شرم و حیات کی وجہ سے یوں دیکھتے تھے یہ ایسے نہیں دیکھتے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے اتنا شرم تھا کہ مردوں میں بھی پوری آنکھیں نہیں اٹھتی تھی یوں دیکھتے تھے کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تو پھر تمام صحابہ پہ ایسا روپ چھا جاتا کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے ہو صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر باقی کسی کی نظر آپ کے چہرے پہ نہیں پڑتی تھی ابو بکر عمر آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے صحابہ کا مجمع تھا تو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا ابو بکر کا اور ادھر سے عمر کا دیکھو اس طرح ہم تینوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف وہ بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا اس طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں ہا کدا نقشر و یوم احسن من قلم ترقت تو آئی نہیں آپ جیسے حسن والا کوئی مان کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ اجمل امن کلم تلے دن میں سا آپ جیسا علی خاندان کسی ماں نے جنا نہیں کہ آپ کا خاندان آپ کا نصب آپ کی پیوری آپ کے باپ سے آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن پسع بن قلعہ بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن أموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناعش بن ناقي بن عيبي بن عبد بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن يلأم بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زاهد بن سمي بن مزي بن عبد بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن صام بن نوح بن لامن بن متوشال بن إدريس بن يرب بن ملهلئيل بن قنان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام فأجمل منك لم تلد النساء نہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ اس کے نبی کو پہچانا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ اندر جب آتا ہے تو محمد اور رسول اللہ باہر نکل آتا یا حبیبی یا محمد اللہ کہے گا میرے محبوب میرے حبیب آؤ تو صحیح میں قربان جاؤں اللہ کا اللہ کے بندے اللہ کے غلام اللہ کے نبی اللہ کا رسول اور اللہ عزت کیسے دے رہا ہے پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے جب بات ہے تو نام نہیں لیا ہم کسی بڑے آدمی کو نام سے نہیں پکارتے مولانا مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب اور کوئی نہ ملے تو حاجی صاحب نام نہیں لیتے یہ عزت ہے نام لینا کوئی بے کرام نہیں نام لینا برابری ہے برابری ہے لیکن نام کی بجائے اس کے اس کو ٹائٹل سے پکارنا یہ اس کو عزت ہے مولانا صاحب حضرت صاحب شہد صاحب امام صاحب تم امام ہو دو امام تو میں ابھی وہاں میں بہت تھکا ہوا ہوں سفر سفر وہاں لیٹ گیا اذان میں دس منٹ تھے میں نے کہا ایک کپ چائے پلا دو اذان ہو گئی تو میں نے کہا جی نمازوں میں کھڑی ہو جائے گی تو ایک نے کہا جی امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں نہیں کھڑی ہوتی ٹھیک ہے تو نام نہیں لیا نام نہیں لیا کہا جی امام صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں نہیں کھڑی ہوتی میں کہا چلو پھر آرام سے چائے پی لیتے یہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ جو قرآن کی بات ہے وہ سمجھ وہ, وہ, وہ پوری سمجھ میں آ سکے تو اللہ تعالیٰ نے جب باقی نبیوں سے بات کی ہے تو برابری کا کام کیا ہے نام یا آدم نام اس کن انت وزو جو گل چندا یا انوہ احبت سلام منا نام لے رہا ہے یا ابراہیم قد سب تک ہو گیا دل کا یمین کا یا موسا یا داغود انا یا کا خلیفہ یا زکری یا انا نبشر کا تو غلام یا یابا یا مریم انت للناس آٹھ نبیوں سے بات کی ہے ڈائریکٹ تو نام لیا ہے یا یو نبی نہیں کہا لیکن جب اللہ نے اپنے نبی سے بات کی قرآن میں ڈائریکٹ اللہ نے گیارہ دفعہ بات خطاب کیا گیارہ دفعہ ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا یا احمد نہیں کہا بلکہ ٹائٹل سے پکارا یا ایوہن نبی کیا عزت دی یا ایوہن نبی یا اے رسول اور دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے عزت سے پکارا یا ایوہن ہن نبی یہ عزت دی پھر عزت کے ساتھ پروٹوکول بڑھایا یا ایر وسول پھر اس کے ساتھ محبت کو بڑھایا یا ایو حل مزمل پھر اس کے ساتھ لاڈ کو بڑھایا یا ایو حل محبت یا ائی حل نبی ود پروٹوکول یا ایر رسول پھر پیار محبت کے ساتھ یا ائی حل مزمل پھر لاڈ کے ساتھ یا ایل متثر کہیں اللہ نے نام نہیں لیا اور بعض دیہاتی لوگ آ کر کہتے تھے یا محمد تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی تجعلوا دار رسول کا دعا باز بازا خبردار کوئی میرے نبی کا نام نہ لے یا رسول اللہ کا ہو یا نبی اللہ کا ہو یا حبیب اللہ کا ہو یا رسول اللہ کا ہو یا محمد مت کہو بے ادب مت بنو اللہ مالک ہو کر اپنے حبیب کو عزت دے احترام سے بولے ہم تو امت ہی ہیں کیا میرے رب نے پروٹوکول دیا اپنے حبیب کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب بشرح لی صدری اللہ میرا سینہ تو کھول تو نے مجھے نبی بنایا اللہ نے کھول دیا لیکن اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے بغیر کہہ رہا ہے علم شرح اللہ کا صدر ہے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجہ جنت جنتم زیادہ مجھے جنت و تا فرما اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں آتا کل کوثر آپ کو جنت کی چابی دے دی ساری جنت آپ کی ہے کیا پروٹوکول ہے تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد میرے حبیب آئیے میرے بندے آپ کی آواز سننا چاہتے ہاں۔ تو اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز جنت بھی مست جنتی بھی مست پتا پتا جھوم جائے گا جب میرا نبی اللہ کی تعریف کے گیت گائے گا پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے کہیں گے زبردست تو اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو تو پھر وہ سارے حیران ہو کر کہیں گے اچھا اللہ اس سے اچھا بھی ہے ممکن ہے کہو اب تمہارا رب تمہیں سنائے لم یب کا اللہ ارحم الرحمی اب تمہارے رب کی باری تو اب جن اللہ کی آواز کو سانس کی ضرورت نہیں ہے تینوں کو سانس کی ضرورت تھی کہ حسن پڑھانے لیے آواز کا حسن بڑھانے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے میرا اللہ تو کامل اکمل پاک ذات ہے اس کی آواز کو سانس کی ضرورت نہیں لہٰذا جنت بھی خاموش ہو جائے گی اور درخت بھی خاموش ہو جائیں گے اور بہتے دریا رک جائیں گے بولتے پرندے چپ ہو جائیں گے اور صرف دل کی دھڑکن کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا اور پھر میرا اللہ اپنا قرآن سنائے پہلے سن رہے تھے کانوں سے اچھی آواز ہو کان میں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے چھوٹا سا اس سے آواز اندر جاتی ہے تو لوگ اپنے آپ ایسے سننے لگ جاتے ہیں اپنے آپ جھومنے لگ جاتے ہیں بے سخت بے خود ہو کر ایسے سے ایک چھوٹے سے سسٹم سے آواز اندر پاس ہوئی ہے اور اس سے سارے وجود کو ایسے کر دیا جب اللہ قرآن سنائے گا تو اب اب آپ کیسے سنیں گے صرف کانوں سے نہیں سنیں گے بلکہ آپ کے جسم کے جتنے سیل ہوں گے اللہ ہر سیل کو کان بنا دے گا اور آپ کی جسم کے ہر سیل میں سے آواز آپ کی روح کے اندر جائے گی او ہو کیا کمال ہے کیا کمال کیا کمال تو خیر میرا اللہ جب اپنا کلام سنائے گا تو پھر کہے گا اب جاؤ اپنی جنت ہو وہ کہیں گے ہم نہیں جاتے ہمیں نہ جنت چاہیے نہ حوریں چاہیے نہ روٹی وقت اپنا آپ دکھاتا رہے تجھے دیکھتے رہے از لذت دیدارش رش کے تمام گفتن سر دادن جان دادن نہ دیدار روپے یار یار وقت تجھے دیکھتے رہے اور کچھ نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی کیونکہ حوریں اس مجلس میں نہیں ہوں گی ایمان والی عورتیں ہوں گی حوریں نہیں ہوں تو وہ اللہ کہیں گے وہ تمہاری بیویاں کہہ رہی ہیں ہم تو اداس ہو گئی ہیں اشتخنا الا ازوا جینا وہ کہیں گے اللہ وہ ہوئی ہیں ہم نے یہ تو اپنی طرف سے کہ وہ کہیں گے اللہ ہمیں ہورے نہیں چاہیے ہمیں بس تیرا دیدار چاہیے تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو اگلے جمعے آ جانا جمعے جمعے آپ ہماری آپ تمہاری ملاقات ہوا کریں تو سارے جنتی بوجھل دل کے ساتھ جنت کو جائیں گے اور آنے والے جمعے کا انتظار کریں گے کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا اس میں جنت الفردوس والے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں عمل تو کوئی نہیں ہاتھ بل لے اس کی رحمت سے کم بن گیا تو شاید بن جائے تو جنت الفردوس والوں کو یہ انتظار کی تکلیف اللہ نہیں دے گا انہیں اللہ روزانہ صبح بھی اپنا دیدار کرائے گا شام کو بھی دیدار کرائے گا اصل مجمع تو فردوس والے ہوں گے کہ صبح بھی اللہ کا دیدار شام کو بھی اللہ کا دیدار کرو باقیوں کو جمے جمے جمے جمے جمے کم فی ہاں ماں تشتہی ہم تو مَا کروں ظلم من غفور رہیل میرے بندو جو چاہو گے پاؤ گے جو مانگو گے ملے گا جو تمنا کرو گے تمہارا رب پیش کر دے گا یہ جگہ خواہشات کے پورا کرنے کی نہیں ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی میں کیا کرنا ہے ساری زندگی تو کماتے کماتے گزر جاتے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میری جوانی تو پڑھنے میں لگ گئی اب جب عمر ڈھل گئی تو پیسہ آیا میں اس پیسے کو کیا کروں تو ہر مالدار کی یہی کہانی ہے کما کما عمر گزر جاتی ہے جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے اور زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور اگر کسی کو ماں باپ چھوڑ کے دے گئے بڑی دولت دے کے مریں تو اس کے پاس کتنا ٹائم ہے پچاس ساٹھ سال اس کے پاس ساٹھ ستر سال یوں گزر جاتے پتہ بھی نہیں چلتا تو بھائیو اس دنیا کو گزرگاہ بنا کر اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ اللہ کو اپنا اللہ تک پہنچانے کا راستہ اسلام ہے اور اس کے رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کا سرمایہ اللہ پر یقین اعتماد اور توکل ہے جو اللہ نبیوں کو سکھاتا ہے پھر وہ آگے ڈلیور کرتے ہیں جو میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھاگ جگایا تو ساری باتیں وہاں سے چل پڑیں کہ موسا اور اللہ آپس میں ہم کلام ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موسا میں تیرا رب اس سے بات کر رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تیرا رب سب کچھ کرنے والا ہے تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تل کر یمین کا یا موسا موسا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو علیہ السلام نے کہا ہے یہ آسا ہے یہ میرا ڈنڈا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مزہ آ رہا تھا تو انہوں نے بات کو لمبا کیا ورنہ جواب تو اتنا ہی تھا جی ڈنڈا ہے ابھی یہ کیا ہے جی ڈنڈا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو گی یہ آپ کے سر پہ کیا ہے تو میں کہوں گا پکڑیے جواب تو پکڑی یہ میری پگڑی ہے میں نے فیصلہ باد سے لی ہے اور سے سلوائی ہے یہ تو ساری فضول باتیں ہیں تو مس علیہ السلام سے جب پوچھا کیا ہے تو کہتے ڈنڈا لیکن مس علیہ السلام کو مزہ ایسا آ رہا تھا نے بہت لمبی کرتے گئے ہے آسایا یہ جی میرا ڈنڈا ہے وقت کو آلے ہاں میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اہش گانا نہیں اپنی بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں ولی افیہ مہار گوخرا اور بھی کئی کام لیتا ہوں میں اچھا الفیہ پھر جو ذرا زمین پہ ڈال دو جب علیہ السلام نے زمین پہ رکھا تو شم کر کے اٹھا ری اشتہا بن گیا ایونڈا بن گیا اتنا منہ کھولا جب علیہ السلام نے دیکھا ان کا مارے گئے ولا بد ولم یو ایسا بھاگے کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ پتہ ہے پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا کہ رفتار ٹوٹ جائے گی اگر پیچھے مڑ کے دیکھا نا رفتار ٹوٹ جائے گی کہیں کھا نہ جائے بس اللہ یہاں سے نکالنا چاہتا ہے ہر مسلمان کہ کرنے والا اللہ ہے اس پہ یقین کر کے زندگی گزار پھر تو پھیری میں سے بھی تبدیل کے لیے وقت نکال لے گا اور اگر یہ یقین نہیں بنا تو فارغ بیٹھ کر بھی کہے گا مجھ سے نہیں جایا جاتا تو اللہ نے کہا موسا خود پکڑو موسا علیہ السلام نہیں کھڑے ہوئے بھاگتے بھاگتے جواب دیا یا اللہ معافی دے میں نہیں پکڑوں کھا جائے گا مجھے تو اللہ نے کہا خدا والا دفاع موسا پکڑو ڈرو نہیں کہا یا اللہ معافی دے میں نہیں پکڑ رہی کھا جائے گا پھر تیسری دفعہ اللہ نے کہا خود فائندہ کہ میں نے امین موسا میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا پکڑو اب اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے لیکن ٹانگیں کہاں پڑی بڑا دوں اتنا منہ اس نے کھولا ہوا تھا زبان اس کی باہر نکلے آنکھوں میں سے آگ نکلے اور منہ سے ایسا بیچارے یوں کہاں ہے یوں کہاں اب وہ بڑھا آ رہا اب یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے دم سے پکڑنا تو آسان ہے کب منہ میں ہاتھ ڈالے تو موز علیہ اسلام کا چھوٹا سا کپڑا تھا وہ اوپر ہاتھ کے اوپر یوں لپیٹ لیا تو اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یہ کپڑا تو میں بچا لے گا تاکہ مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ کہنے لگے تیرا ہی تو نکالنا ہے پکڑو اسے پکڑو تو ایسے ایسے کانپتے کانپتے ہاتھ موز علیہ السلام کے جائیں بھائی یوں ٹچ کیا انگلیوں نے سانپ کو اللہ نے واپس ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں دے کموسا یہ تیرا اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا یہ یقین بنے گا تو آپ اسلام پہ میں اسلام پہ چل سکوں گا یہ یقین نہ بنا تو دین پہ چلنا ایسا جیسے آگ پہ چلنا اور یہ یقین بن گیا تو دین پہ چلنا ایسا جیسے پھولوں پہ چلنا تو دین پہ چلنا ایسا جیسے بھوکے کو کھانا کھلا پیسے کو پانی پلانا تھکے ہوئے کو نیند سلانا ہے تبلیغ اس یقین کو بدلنے کی ایک خوبصورت محنت بڑے دور دراز دیس میں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کا شکر ہے آپ کی مسجدیں دیکھ کے خوشی ہو رہی اکثر نوجوانوں کی داڑیاں دیکھ کے خوشی ہو رہی اتنی ریشو میں نے کہیں نہیں دیکھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں خوش قسمت ہیں آپ لوگ ابھی مولانا یوسف صاحب سے مل کر آ رہا ہوں تو تو نے ساری سنائی کہ یہاں جب وہ آئے تھے تو کیا پھر اس دعوت کی محنت سے اللہ نے کیا خوبصورت نظام بنائے تو ہمارا تو آنا ایک جوگی کا پھیرا ہے زندگی میں نصیب ہے آئندہ نہیں ہے لمبے سفر ہیں لیکن میں آپ کی محنت کرتا ہوں بھائیو اللہ کو اپنی منزل بناؤ اللہ کو اپنی منزل بناؤ اللہ کو اپنی منزل اللہ کو پانے کے لیے جیسے ڈالر کو پانے کے لیے ہر طرح کی ہاں ہم جان مار دیتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہر سودا کر گزرو تبلیغ کی محنت اللہ تک پہنچانے کا خوبصورت سفر ہے یہ میرے نبی کا کام یہ کوئی جماعت ہوتی تو نظام الدین میں ختم ہو جاتی یا زیادہ زیادہ پاکستان میں جا کے مٹ جاتی ختم ہو جاتی یہ جماعت نہیں ہے یہ ایمان کی محنت ہے یہ پیغام ہے میرے حبیب کا دیا ہوا اور میرے اللہ کی طرف سے دیے وہ بلا الناس یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے تو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ کے کام کو اپنا دل دے دو میں نے زیادہ کل بھی نہیں مانگا تھا آج بھی نہیں مانگا آپ نکلو چار مہینے کے لیے نکلو چالیس دن کے لیے لمبے لمبے سفر کرو اس سارے علاقے کو کور کرو یا ایک مسلمان بھی رہتا ہے اس تک بھی جاؤ اللہ کا پیغام پہنچانے اپنے بننے کے لیے نکلنا ہے تین دن باقاعدگی سے چلتے رہو تین دن تین دن میں ناغانہ ہونے دو آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی اور دوسری بات پر زور دیا تھا کہ آپس میں محبت سے رہو لڑ کے نہ رہو نفرت کے ساتھ نہ رہو حسد نہ کرو بغض نہ رکھو غیبت نہ کرو برائی نہ کرو میرے نبی نے فرمایا کل بھی سنایا تھا آج بھی سنا تھا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاذ تمہیں سارے دین کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز بتاؤں معاذ تمہیں سارے دین کا پلر بتاؤں ستون بتاؤں یہ سارے الفاظ ہیں دو حدیثوں کو جمع کر کے بتا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو مجھے دیکھو آپ نے زبان نکالی ایسے نماز اس زبان کو قابو میں رکھنا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے سامنے بہت بڑا سمندر ہے اس کے ساتھ چھ سمندر اور ملاؤ ان کے کڑوے پانی کی کڑواہٹ کو کٹھا کرو وہ تھوڑی ہے اور زبان کے کڑوے بول کی کڑواہٹ زیادہ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سات بر اعظم کے شہد کٹھے کرو شوگر ملز کیا کہ شوگر کو کٹھا کرو اس سب کے مٹھاس کو اکٹھا کرو اللہ کی قسم ایک میٹھے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے اس زبان نے گھر آباد کیے اس زبان نے گھروں کو برباد کر دیا ایک بول نے دل جوڑ دیے ایک بول نے دل توڑ دیے اور زبان کا بول وہ مرہم ہے کہ بڑے سے بڑا زخم بھر جاتا ہے اور زبان کا زخم وہ زخم ہے کہ بڑے سے بڑے علاج سے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا یہ شہد بھی ہے یہ زہر بھی ہے یہ محبت بھی ہے یہ نفرت بھی ہے یہ جوڑ بھی ہے یہ توڑ بھی ہے یہ آگ بھی ہے یہ پانی بھی ہے یہ پھول بھی ہے یہ کانٹا بھی ہے یہ اندھیرا بھی ہے یہ اجالا بھی ہے یہ بہار بھی ہے یہ خزاں بھی ہے اپنی زبان کو پازیٹو کر دو تو ہر پازیٹیوٹی تمہارے قدموں میں آ جائے گی اگر اس کو نیگیٹو کر دیا تو اللہ کی قسم تمہارے سارے معاشرے میں آگ لگ جائے گی ابھی سے اس کی بنیادیں مضبوط کرو تھوڑے اللہ آپ کو بڑھا رہا ہے انشاءاللہ شاء آپ اور پڑھو گے آپ کی نسلیں بڑھ رہی ہیں آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان بچوں کو ایک محبت بھرا باغ باغیچہ دے کر جاؤ نہ مذہب کے نام پہ لڑو نہ قوم کے نام پہ لڑو نہ رشتوں کی وجہ سے لڑو نہ پیسے کی وجہ سے لڑو نہ تجارت کی وجہ سے لڑو نہ حسد کی وجہ سے لڑو نہ بغض کی وجہ سے لڑو دفن کر دو یہ سودا لے لو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے لو ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے کسی ایک جنگ میں بھی غیر حاضر نہیں جنگ بدر سے آخری حج تک کسی ایک سفر میں غیر حاضر نہیں ایسے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے دو سو سے زیادہ دو سو سے عہد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے ایسے تلوار اٹھائی کہ یہ تلوار کون لے گا بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے صاحب نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا سارے بیٹھ گئے تین کھڑے رہے عمر زبیر ابو دو جانا تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ تلوار حضرت ابو دو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی یہ وہ آدمی ہے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہ اتنا بڑا آدمی یوں کہتا ہے کہ میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ان ارجا عمل عندی میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ماں آ گئی تو بلسانی میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا بلا اجدی کل بھی غل احد اور میرے دل میں کسی کا بحث نہیں ہے اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے بدر حدیبیہ خندق طائف حنین حج فتح مکہ صحابی ہونا نہیں نہیں میری بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے اس زبان سے کسی کو بےزت نہیں کیا تکلیف نہیں اور اب میرے دل میں کسی کا بحث تو بھائی اپنے رشتوں کو عزت دو اب سارا ایک علاقے کے لوگ پندرہ بیس میل کے ریڈیس سے آپ ہندوستان سے اٹھ کر آئے ہوئے سارے لوگ آپ سب آپس میں ایسے ملے ہوئے ہو تو اپنے چھوٹے سے معاشرے کو غیبت سے پاک کرو آپ میں محبتیں پیدا ہو جائیں نفرت سے پاک کرو آپ کی اولاد میں نسلوں میں برکت ہو آپ کے رزق میں برکت ہو تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اپنے لیے جنت کا راستہ بنا دیں عمر جیسی ہستی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں مانگا کسی کو مانگا نہیں عمر کو مانگا یا اللہ عمر دے دے اتنے بڑے آدمی اور علی جیسی ہستی کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا فاطمہ کے شوہر حسن حسین کے والد نبی کے داماد اور آپ نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین کہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ ان سب کے سربراہ حضرت علی اور آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے کیا ہے بھائی کیا ہے اچھا اعلان کر دو یہ M J four two four M J four two four please move your اڑی کر ان شاء اللہ M J four two four اپنی گاڑی کو اٹھائے برائے مہربانی ایک طرف عمر ہیں ایک طرف علی ہیں علی کا گھر میرے نبی کے گھر کے سامنے ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین ان کے والد ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اتنے بڑے آدمی ہیں اور اللہ کے نبی ان دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا اویس بن عامر اس کا قبیلہ ہوگا مراد اس کی آگے سب کاسٹ ہوگی کرن وہ رنگ کا کالا ہوگا قد کا درمیانہ ہوگا وہ جب آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اس نے ماں کی خدمت کر کے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکوٰۃ نہیں علم نہیں تبلیغ نہیں اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے وہ جب یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے ماں باپ اتنا بڑا مقام دلواتے ہیں کہ عمر اور علی جیسوں سے کہا جا رہا ہے اویس کرنی سے دعا کروانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج میں ان کا اعلان کرواتی آخر ایک سال میں انہوں نے سورے حاجی کھڑے کر کے کہا سارے حاجی بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو یمن والے کھڑے رہو پھر کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ مراد قبیلے والے کھڑے رہو پھر بہت سارے بیٹھ گئے پھر کہا سارے مراد قبیلے والے بیٹھ جاؤ کرن سب کاسٹ وہ کھڑے رہو تو ایک آدمی بچا کہا عمر کہنے کے تم کرنی ہوگا جی ہاں اویس کو جانتے ہو جی میرا بھتیجا ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن وہ تو تھوڑا پاگل ہے آپ اس کو کیا پوچھتے ہو تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ وہ نہیں مجھے تو پاگل نظر پھر فرمانے لگے آیا ہوا ہے حج پر ہاں جی آیا ہوا ہے کدھر ہے جی اونٹ شرانے عرفات نکل گیا ہے تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف عرفات مکے سے کچھ سولہ کلو ہے عرفات پہنچے تو اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چڑھ رہے تھے جب دیکھا تو ساری نشانیاں نظر آئیں تو ایسے آ کے قریب بیٹھ گئے تو اویس نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو نماز مختصر کر دی تو حز عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی مزدور ہوں تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ پارے بھائی وہ تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے وہ تو دونوں کو نہیں جانتے تھے وہ کہنے لگے بھائی تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والا تو علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب میں ہوں علی بن ابی طالب پھر وہ ہل گئے معافی مانگنے لگے میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو اویس ہے کہ جی میں اویس اچھا پھر ہاتھ اٹھا ہم دونوں کے لیے دعا اللہ وہ رونے لگے کہا جی میرے جیسا میں تو آپ کے قدموں کی خاک نہیں میں دعا کروں کہا ہاں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے گا اس سے دعا کروا یہ ایسا کیوں کیا اللہ کی قسم عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو ماں کا پیغام ماں کا مقام بتانے کے لیے کیا تھا کیونکہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کو اولاد کیسے ذلیل کریں اور ماں باپ کا کیسے کیسے گستاخی اور بے ادبی ہوگی اس کو دیکھ کر کہا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہت سے گھروں میں کیا ہوتا ہے ماں باپ کی زیادتی ہوتی ہے اور خامد کہتا میرے ماں باپ ہیں بیوی سے کہتا تو صبر کر اور ماں باپ اور بیوی کو خوار کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے عشق میں ماں باپ کو زلیل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے زیادتی نہ ہونے دیں یہ میں نہیں کہتا کہ لڑائی کرو آگے آؤ اما میں تیرا بیٹا ہوں تو مجھے حکم دے دوں مجھے بتا میں نے کیا کرنا ہے اس لیے کہ تمہاری بیوی کے ذمے کچھ نہیں تمہارے ماں باپ کے بارے میں تمہارے ذمے ہے ماں باپ قتل بھی کر دیں تو خون معاف ہے اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا خون معاف ہے بیٹے میرے اوپر حق ہے ماں جی مجھے بتائیں کیا کرنا ہے میری بیوی پر میرے ماں باپ کا کوئی حق نہیں لیکن ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے چونکہ روٹس ساری انڈیا پاکستان سے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں بھی وہی کچھ ہوگا کیونکہ وہیں سے تو آپ آئے ہوئے وہی وہی کیریئر لے کر آپ آئے ہو وہی اخلاق لے کر آئے ہو ہمارے ماحول میں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی محبت میں ماں باپ ہٹ ہو جاتے ہیں یہ بہت کم ہے زیادہ یہ ہے ماں باپ ہے میری ماں ہے میرا باپ ہے بیویاں زلیل ہو جاتی خواہ ہو جاتی مائیں ظلم کرتی ہیں باپ ظلم کرتے ہیں تو نہ اس کی اجازت ہے نہ اس کی اجازت ہے اللہ نے بیوی کا حق رکھا ہے تیرے اوپر اگر کوئی آدمی صاحب مال جائیداد والا ہے تو اس کے ذمے ہے بیوی کو الگ گھر لے کے دینا اگر اتنے ہی نہیں ہے تو اس کو الگ پورشن دینا جس میں ہر چیز الگ ہو اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک کمرہ ایسا دینا جس میں ٹوائلٹ اس کا ذاتی ہو جس میں چھوٹا سا کچن بھی ہو پورا کمرہ بھی ہو یہ بیوی کا حق ہے ایک کچن کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں ایک گھر کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے اور میاں بیوی خوش ہوں سب سے زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا بھائیو اپنے گھروں کو نبی والے اخلاق سے خوبصورت بناؤ میرا نبی نے گیارہ شادیاں کی شوق کی تھی شوق کی شادی ہوتی تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت دو شادیاں ہو چکی ہوں پہلے اور ہر ایک سے اولاد بھی ہو پھر تیسری شادی ہو رہی ہو اور وہ پچیس برس کے ہوں عورت چالیس برس کی ہو اور حسن ایسا میں نے ابھی آپ کو آپ کا حسن بتایا یہ گیارہ شادیاں کیوں کی تھیں کل میں نے بتایا تھا میرے نبی نے کہا پہلے آسمان سے وہی آئی پھر میں نے شادی کی سبب کیا تھا آپ کو گھر کی زندگی بتانے کے لیے شادیاں کی ہیں ایک گھر کیسے چلایا جاتا ہے بیوی سے کیا سلوک کیا جاتا رضی اللہ عنہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھاتی اور بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے پکانے کی کبھی کبھی گوشت بند تھا تو عائشہ ایسے گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی کھانے کے لیے دو چار جگہ سے کاٹ کے پھر رکھ دیا سارا تو نہیں رہ جاتا تو اللہ کے نبی اٹھاتے اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے دکھا دکھا کے کھاتے تھے وہاں سے ہاں۔ یہ اظہار محبت تمہارے لیے تھا تمہیں سکھانے کے لیے تھا گلاس اٹھاتی پانی پینے کے لیے تو وہ بڑے بڑے گلاس پہلے ہوتے تھے ایسے تو نہیں ہوتے تھے تو پیا رکھ دیا اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے جہاں حضرت آشا کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک بہت عالی ایمان ہے باہر سب کو مسکرا کے ملنا بیوی سے بدتمیز ہو کے ملنا یہ ہندوستان کا معاشرہ ہے یہ پاکستان کا معاشرہ ہے بیوی سے بدتمیز ہو کے ملنا چاہے مولانا صاحب ہے چاہے حاجی صاحب ہے چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہے چاہے وہ پھیری والا ہے گھر میں جا کے بدتمیز دس ڈالر کا سودا کرنے کے لیے اتنا منہ کھولتے ہو دان سارے باہر نکال لیتے ہنسے جاتے ہو ہنسے جاتے ہو ہیں دس ڈالر کا سودا بیچ اور جس نے تمہیں زندگی دے دی عزت تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی تمہارے بچے اٹھانے کے لیے نو مہینے پیٹ میں اسے رکھا اور ساری رات نیند نہیں سارا دن نیند نہیں دردیں دردیں دردیں پیدا ہوتے ہوئے کتنی مر گئیں کتنا بڑا مقام ہے جو پیدا ہوتے ہوئے بچی مر جائے بچے کی پیدائش پہ لڑکی مر جائے تو شہید کا درجہ کاٹ اور سیدھی جنت میں پھر دو سال تمہارے بچے کو دودھ پلاتی اور پھر صرف چائے ٹھنڈی ملنے پر تم اس کو پٹائی کر دو اور اس کو گالیاں دینے بیٹھ جاؤ یہ زندگی تو اسلام نہیں سکھاتا میرے نبی نے عزت دی اپنی بیویوں کو احترام دیا محبت دی پیار دیا میں نے کل بھی بتایا آج پھر دو رات امر مناس نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی محفل میں پوچھا ہے الگ چھپ کے نہیں پوچھ بڑی محفل یا رسول اللہ من احب الناس سے لے آپ کو سب سے زیادہ کون ہے پیارا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جو میرے نبی نے جواب دیا آپ نے کہا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پیاری مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے سورے ہل کے رہ گئے چونکہ عرب میں عیب تھا کوئی سردار کہے مجھے بیوی سے پیار ہمارے ماحول میں بھی کہ یہ تو بیوی یہ تو بیوی کا مرید ہو گیا مرید زن گیا کہتے مجھے بیوی سے پیار ہے یہ تو زن مرید ہو گیا اتنے بڑے رسول محفل میں مجھے عائشہ سے پیار وہ تو ان کو تو ہضم ہی نہیں ہوا تو انہوں نے بات بدلی یا رسول اللہ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے ابو بکر کہنے کی بجائے کہا عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ابا سے پیار آپ کو زندگی سمجھا رہے ہیں میرے نبی یہ زندگی ہم نے نہیں سیکھی ایک میٹھا بول ہزاروں نفلوں پر بھاری ایک کڑوا بول ہزاروں گناہ پہ بھاری ہے دل جیت لینا بہت بڑی بندگی ہے دل توڑ دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم ہے میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے باری لگا دیتا ایک ایک دن ایک ایک بیگم کے پاس ہوتے تھے حضرت سودا نے آخری دنوں میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی تو ان کے یہاں دو دن گزارتے تھے اور باقی کے پاس ایک ایک تو آپ کو رات کو پیشاب کی ضرورت ہوئی آپ باہر نکلے پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا اللہ کے نبی غائب تو ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے اس سوکن ان کو غصہ چڑھ گیا تو انہیں کنڈی لگا دی ان کو اندر ہی اندر یہ شک ہوا ہوگا کہ عائشہ کے پاس گئے ہوں اللہ کے نبی کی بیگمات کے دو گروپ تھے دو گروپ حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور حضرت ام سلمہ یہ ایک گروپ تھا اور باقی چھ وہ ایک گروپ تھا اس چھ کی سردار حضرت زینب بنت جہش تھی اور ان تین کی سردار حضرت عائشہ تھی تو یہ کھٹ کھٹ چلتی رہتی تھی جب اللہ کہ نبی واپس آئے تو دروازہ بند باب آپ نے کہا میمونا دروازہ کھولو کہا میں تو نہیں کھولتی آپ نے کہا کیا ہوا میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ نے کہا اللہ کی مندی کیا بات کر رہی انی ہاقین انی حاقن تو وہ مجھے زور سے پیشاب آیا تھا میں تو پیشاب کرنے گیا تھا کہنے لگی سارے بہانے ہیں مجھے پتا ہے پیشاب کوئی نہیں آپ گئے تو آپ نے کہا میں مونا وہ میں اللہ کا رسول ہوں میں بلا خیانت کر سکتا ہوں پھر ان کو کرنٹ لگا ہائی مر گئی پہلے تو وہ سوکن ہونا غالب تھا اور صرف خامد نظر آ رہا تھا پھر نظر آیا کہ تو اللہ کے رسول ہیں یہ تو کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے تو انہوں نے بڑا ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ اب پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کے چار پائی پہ لٹ کے سو تمہارا کمزور سے کمزور گجراتی بھی ہوتا ہے ایک تھپڑ تو ہی دیتا کیا تو آپ آدمی میں دیکھی جائے گی کیا ہوگی ایسی عورتوں کو سمجھایا ایک لڑکی آئی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم زخموں میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے وہ زخم صاف کرے پھر بھی تو نے کا حق ادا نہیں آپ باغ میں گئے تو ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بے زبان آپ کو سجدہ کرتا ہے ہم نہ کریں آپ کو سجدہ آپ کہ نہیں میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ سجدہ نہیں اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کر تو لیول کر دیا دونوں طرف بیلنس کر دیا بیوی کا مقام بھی بتایا خامن کا مقام بھی بتایا اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ہر رشتے کو پیچھے کرو پیچھے کرنے کا مطلب لڑائی نہیں پیچھے کرنے کا مطلب ہے کہ اپنا رشتہ خراب مت کرو کہ میری ماں نہیں ہوں کہا میرے ابا نہیں ہوں کہا میری بہنوں نہیں ہوں کہا کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیے جھوٹی شکایتیں لگا لگا کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا اپنے بیٹے کو شکایتیں لگا لگا کے لگا لگا کے نصیحت کرتا ہوں کبھی تمہاری ماں باپ بہن تمہاری بیوی کی شکایت لگائے اول تو سنو نہیں سننا پڑے تو تحقیق ضرور کرنا اللہ کے واسطے نائنٹی نائن پرسینٹ باتیں غلط ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اگر صحیح شکایت ہو تو پھر لڑنے میں بیٹھ جاؤ اس کا پیار محبت سے حل نکالو اس کو کیسے حل کیا ہے لڑائی حل نہیں بے عزت کرنا حل نہیں ہے ایک ایک غریب آدمی تھا اس کو گوشت کھانے کا بڑا اندر میں بھوک اٹھے تو ایسے نہیں بڑی مشکل سے اس نے تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے تو اس دن گوشت خرید کر آیا اپنی بیوی سے کہا کہ گوشت بنا دے اس دن اس نے بنایا تو نمک زیادہ ڈال گیا جب اس نے پہلا لکما چکھا تو نمک بہت زیادہ اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ کتنے مہینوں کے بعد میں گوشت لے کر آیا اور اس نے ستیہ ناس کر دیا تو اس کا ارادہ ہوا اس کو بےزت کرنے کا پھر اس کو خیال آیا اگر معاف کر دوں تو کیا وہ بھی تو انسان ہے خطا کار ہے تو وہ چپ کر گیا کچھ نہیں بولا کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اسے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا کہا کہ باقی تو کچھ بھی قبول نہ ہوا اللہ نے کہا وہ جو تو نے اس سے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا اسی پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں اسی پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں مولانا لیا صاحب رحمت اللہ علیہ گئے اپنے ایک مرید کے ہمیں بات ہوں اس کی عورت نے کھیر بنائی اور چینی کی بجائے نمک ڈال دیا سفید ہوتا ہے جب مونے لیا صاحب نے چکھا تو کہا اس میں تو وہ تھا نمک کہا بھائی یہ تو بہت بڑھیا کھیر ہے ساری لے آؤ میں نہیں کسی کو دوں گا ساری میں کھاؤں گا اس کی بیوی بے عزت نہ ہو جائے مرید کو پتا چلے تو بیوی کی پٹائی نہ ہو جائے ساری منگوا کے ساری کھا گئے کڑوی کھیر کھا گئے اور اس کی بیوی کا پردہ رکھا کے بے عزت نہ ہو جائے میں آپ کو اب نبی کی زندگی بتا یہ وہ زندگی ہے جس کا سیکھنا اتنا ہی ضروری جتنا نماز کا سیکھنا جتنا حلال و حرام کو سیکھنا ضروری ایسے اپنی اولاد اولاد کو پیار زیادہ دو نصیحت تھوڑی کرو نصیحت کرو تھوڑی کرو پیار زیادہ دو نصیحت تھوڑی آپ دیکھتے ہیں میرے نبی نے کہا سات سال تک بچے کو کچھ نہ کہو نماز بھی نہ کہو بس پیار دو سات سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو دس سال کے بعد جا کے سختی کرو تو سات سال کیا کرو پیار دو اپنی صحبت دو اب میرے ہمارے تمہارے یہاں تو پتہ نہیں کہ ہمارے یہاں تین سال کا بچہ اسکول کے سیٹ کے لے جاتی مائیں بےچارے رو رہے ہوتے ہیں اور باؤں باؤں کر رہے ہوتے ہیں مائیں اتنے بڑے بڑے بستے ہوتے ہیں اندر میں ماں باپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے میری عمر گیارہ سال کی تھی اللہ نے میرا میرے والد اپنے علاقے کے بڑے آدمی تھے تو گیارہ سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے تو ساری وہ موج میلہ ختم نوکر چھوٹ گئے گھر چھوٹ گیا ہاسٹل کی زندگی کپڑے بھی خود اٹھاؤں بیگ بھی خود اٹھاؤں کھانا کھانے میں ادھر جاؤں ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے جاؤں رش میں کھڑا ہوں تو میرے دل میں ماں باپ کی نفرت پیدا ہوتی میں ساری زندگی ماں باپ سے پیار نہ کر سکا تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے عقل اور علم اور ایمان کی وجہ سے ماں باپ کو عزت دی دل سے کبھی نہ دی اور میرا بھائی اپنے ماں باپ پہ قربان ہوتا تھا وہ ایف ایس سی تک ساتھ رہا تو میں اکثر اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا جو محبت میرے بھائی کو ہے ماں باپ سے وہ مجھے نہیں جیسے یہ ماں سے لاڈ کرتا ہے مجھے وہ طریقہ ہی نہیں آتا اور اس کے پیچھے وہ لاشعوری غصہ تھا کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں دھکا دیا میرے ماں باپ کو شوق تھا ڈاکٹر بنانا ہے لہذا بڑے اسکول میں بھیجو بڑے شہر میں بھیجو اور میرے لاشعور میں ماں باپ سے جدائی موت تک مقدر ہوتی شریعت کا مزاج دیکھو سات سال تک کچھ نہ کہو بس سینے سے لگو جیسے کہ دوائی کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں دین کو محبت کے کیپسول میں ڈال کے کھلاتے رہو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا زیادہ نصیحت بھی مصیبت بڑھ جاتی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو اور انہیں محبت دو اور ان سے امید کوئی نہ رکھو تمہارے لیے سرمایہ آخرت بنے گی ان کا نصیب اللہ نے بنانا ہے ماتھے پہ لکھا ہے کروڑوں روپے چھوڑ کے مرنے والوں کی اولادوں کو مانگتے دیکھا اور فقیروں کی اولادوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ماں باپ کی کہ دولت ضروری نہیں اولاد کے کام آئے لہذا تمہارے ذمے کے اچھا مسلمان بن جائے بس یہ اچھا انسان بنے اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا گھر کی تعلیم کا یہی موضوع ہے جو تبلیغ میں گھر میں تعلیم کرو اس کا یہ موضوع ہے کہ محبت پیار سے ذہن سازی کرو اور محبت زیادہ دو نصیحت تھوڑی کرو کبھی تانا نہ دو کبھی تانا نہ دو مار دیتا ہے تانا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے نصیحت کو محبت میں قربان جم اللہ کے نبی پر بھاری محفل میں نوجوان آ کے کہتا جی میں نے زنا کرنا مجھے اجازت دو آج کسی علامہ سے اس کا شاگرد آ کر یہ کہے تو علامہ صاحب کیا کرے گا وہ مار مار اس کا حشر خراب کر دے قربان صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے آپ نے کہا پچھڑ دوں پچھڑ دو بیٹا آ گیا تو چاہتا ہے تیری بیوی سے تیری ماں سے کوئی جنا کرے گا جنا کوئی اور چاہیں گے تیری خالہ تیری بہن تیری بوٹھی تیری چاچی تیری مامی تیری اما ایک ایک رشتہ گنا کر جی نہیں جی نہیں جی نہیں پھر آپ کہیں تو اور کوئی چاہے گا اور کوئی چاہے گا پھر اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا اللہ مغفر دمبا ہو حسن فرج ہو بخر بتا ہے قلب یا اللہ اس کا سینہ پاک کر گناہ معاف کر پاک دامن کر مدینے کا سب سے پاکیزہ نوجوان بنے یہ طریقہ ہے سکھانے کا یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جائے پورے بر صغیر میں ماں باپ نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے استادوں نے بھی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ڈنڈے سے تو جانور چلتا ہے جانور بھی عزت نفس رکھتا ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے آپ کو اپنے گھر کا قصہ سنو ہمارا ہمارے جب بیل ہوتے تھے بیل کھیتی ٹریکٹر کی بجائے بیلوں سے ہوتی تھی ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تمہارے والد صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا اس نے دیکھا کو ٹکٹ ٹوکے لگائے اس نے پھر بھی نہیں کھایا پھر ایک دیسی حکیم تھا ہمارے علاقے میں تو وہ وہاں سے دور رہتا تھا تو ہمارا ایک نوکر تھا اس کو گھوڑے پر بھیجا وہ جا کے اس کو اٹھا کے لایا تو اس نے بیل کو دیکھا تو وہ کہنے لگا میاں صاحب اس کو چارہ کون ڈال تو ہمارا ایک نوکر تھا اس کا نام تھا الدت اس کو کہتے تھے دتو دتو راجی ہے جتو کسائی رو بیل کے سامنے اس کو بٹھایا اور جوتا نکالا اور چھ سات جوتے اس کے سر پہ مارے پھر کہنے کا چارہ ڈالو چارہ ڈالا تو وہ بیل نے کھانا شروع کر یہ میں آپ کو اپنے گھر کا قصہ سنا رہا ہوں کوئی سنی سنا نہیں سنا رہا وہ میرے ابا جی حیران ہو گئے رحمت تو کہ حکیم صاحب ایک ہی چکر کہا جی اس کو کچھ بھی نہیں تھا یہ آپ کے نوکر نے اس کو کوئی سوٹی ماری ہے اس کو غصہ چڑھ گیا اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا جب میں نے اس کو جوتے مارے تو اس نے ہوں میرا بدلہ ہو گیا اب میں کھا لیتا ہوں یہ جانور میں عزت نفس ہے آپ بیوی کو بے عزت کر کے کہو پھر آپ کی خدمت بھی کریں ابھی خامد کو بے عزت کر کے کہہ کہ مجھ سے پیار بھی کرے یا اولاد کو بے عزت کر کے کہو کہ بھائی اب ہم سے پیار کریں یا شاگردوں کو ڈنڈے مار مار کے استاد کہے کہ میری عزت کریں وہ تو تیری موت کی دعائیں کریں گے یہ ایک خوبصورت زندگی ہے اس کو سیکھو بھائیو اور اس سب کا بیج اور سیڈ ہے ہر مہینے تین دن ہر مہینے تین دن پھر اللہ ہمت ہے تو اور آگے جاؤ ٹھیک ہے نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ فرائض پورے کرو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا زکات ادا کرو اور ہر مہینے تین دن لگاؤ آپس میں محبت کی فضا قائم کرو کسی سے رنجش ہو گئی ہے خود معاف کر دو کسی پر زیادتی کر بیٹھے ہو دوڑ کے معافی مانگو ایک دوسرے کو ہدیے دو تحفے دو اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی میرے نبی نے فرمایا جب تم میں کوئی آدمی سفر پر جائے تو جب واپس آئے تو اپنی بیوی کے لیے ضرور کوئی گفٹ لے کر آئے خالی ہاتھ نہ آئے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آئے خبر تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو کوئی خوبصورت سا پتھر اٹھا کے لے کر آ جاؤ پہلے مارنے کے لیے نہیں دینے کیا بیگم تیرے لیے گفٹ لایا ہوں کہ گفٹ دل کی محبت کو بڑھا دے میں قربان کیا زندگی میرے نبی نے بتائی ہم بھائی اتنی تصویر یہ پڑھ لو اتنی تصویر یہ پڑھ لو یہ کتاب پڑھ لو وہ کتاب پڑھ لو یہ وظیفہ پڑھ لو اس کو ہم نے اسلام بنایا اسلام ہے زندگی میرے بھائیوں یہ ساری باتیں ضرورت کسی میں بولتا رہا ورنہ میرا پکا ارادہ تھا ایک گھنٹہ بات کر کے میں ختم کر دوں بہت تھکا ہوا ہوں لیکن اتنا دور دراز کا سفر آپ اتنی محبت سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے التفاط دلے دوست نہ رہے نہ رہے تو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ اگر آپ قبول کر لیں گے اللہ کی قسم اس کا نفع لوٹ کے آپ کو ہوگا آپ کی نسلوں کو ہوگا تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی ان شاء اللہ ان ساری چیزوں پر آنا اب اس پر آنے کے لیے کہ ہماری نقل و حرکت قائم ہو تو جن بھائیوں کے تین چلے نہیں لگے وہ تین چلے کا ارادے کا اظہار چاہے ایک سال میں جاؤ چاہے دو سال میں جاؤ اظہار تو ہو جائے کہ ان انشاءاللہ جب اللہ مجھے موقع دے گا میں تین چلی کے لیے نکلوں گا میں چلی کے لیے نکلوں گا اور کل تین دن دن کے جو نام آئے تھے ماشاء منگل سے نا ہاں؟ تو اس کے ساتھ کچھ اور ایڈ ہو جائیں چالیس نام تو کل آ گئے تھے وہی مجمع ہے کل والا وہی شکلیں میں پہچان رہا ہوں لیکن جنہوں نے کل نام نہیں دیا آج وہ کھڑے ہو کے دس اور کر کے پورا ففٹی کر دیں آدھی سینچری ہو جائے جی کون بھائی تیار ہے جی جنہوں نے کل نام نہیں دیے وہ کھڑے ہوئے دو ہو گئے جی ماشاء اللہ تین ہو گئے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بھائی اور بھائی بیسواں کون ہے ماشاء اللہ بیس اکیس اور جی اکیس اکیس ہو گئے اور جی ہاں بھائی تیس تو کرو ہاں جی اکیس ہو گئے کل چالیس سے تیس آج ہو جائیں ستر آدمی اللہ کے راہ میں نکلے ماشاء اللہ مزہ ہی آ جائے اکیس ہو گئے جی، ماشاء اللہ بائیس تیئیس چوبیس پچیس اور جی چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس چلا پورا ہی کرو یار چالیس چالیس اکتیس ہو گئے بتیس ہاں جی بتیس ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء آٹھ اور دے دو تینتیس اور بھائی چونتیس اور جی چونتیس اور بھائی اور بھائی چھ باقی رہے گا چھ اور جی اور جی چونتیس چونتیس پینتیس پانچ باقی رہ گیا پانچ پینتیس اور بھائی اور بھائی اور بھائی پانچ اور چلا چلا واہ سے روزے کا چلا اور بڑا چلہ تو رہ نہیں سکا یہ چلا تو ہو جائے جی پانچ اور رہ گئے جی کون ہمت کرتا ہے جی ماشاء اللہ چھتیس اٹھ بیٹا کھڑا ہو کے دکھا کھڑا ہو کے دکھا کسی اور کو بھی ہمت ہو چھتیس چار اور رہ گئے چار اور رہ گئے بال چھتیس سینتیس تین باقی ہیں تین باقی ہیں تین باقی رہ گئے تین باقی ہیں اڑتیس دو رہ گئے انتالیس ایک باقی تو ہو ہی جائے اچھا۔ اور کون ہے بھائی چالیس اچھا۔ آپ خود ہے مولانا واہ تو آخر میں کیوں بولا پہلے کیوں میں بولا ماشاء اللہ اسی ہو گئے اللہ آپ کا یہ بہت بہت بڑا بہت بڑی تشکیل ہے اللہ کے کرم سے اب آپ سے اتنی گزارش ہے آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں نام تو اس لیے نہیں لکھے آپ سب دوسرے کو جانتے ہیں یہ آپ اسی بھائی منگل کے دن نکل جانا ٹھیک ہے نا سارے نکلو گے تو میرے لیے بھی دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی یہ سفر قبول فرما دے اور کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے اللہ ملک الحمد کما انت علی محمد ان یا اللہ یہ چھوٹا سا مجمع اہل ایمان کا دور دراز تیری بارگاہ میں جمع ہے ہم پہ اپنی نظر کرم فرما یا اللہ معاف کرنا تیری رحمت تیری صفت خطا ہو جانا ہماری بدعادت میرے مالک ہماری خطائیں کبھی جان بوجھ کے ہوتی ہیں کبھی بھول کے ہوتی ہیں کبھی یا اللہ نہ چاہنے کے باوجود ہوتی ہیں اپنے خدو و احسان سے ساری معاف فرما دے میرے مالک تیری بارگاہ میں قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ پیش ہونے والے ہیں جن کے پاس اعمال کے بڑے خزانے ہوں گے میرے مولا ہمارے جیسے جب فقیر آئیں گے جن کی جھولی بھی خالی ہاتھ بھی خالی دامن بھی خالی الٹا اوپر سے پھٹا ہوا دامن ٹوٹے ہوئے کشکول میرے مولا ہمیں تو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے ہم گزر جائیں اے میرے مالک تو نے یہاں ستاری کا معاملہ کیا آگے بھی معاملہ فرمایا یہاں لوگ ہمیں نیک کہتے رہے یا اللہ تو تو جانتا ہے ہمارا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے اے میرے مالک ہمارا کال کچھ اور ہے امر کچھ اور ہم تجھ سے شرمندہ ہیں بہت شرمندہ ہیں یا اللہ کتا ہماری روٹی کھا کے آدھی روٹی کھا کے ہم سے وفا کرتا ہے ہم نے صرف تجھ سے اتنا لیا ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں پھر بھی تم نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تم نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا تم نے روکا ہم کوئی نہ روکا توڑا میرے آقا تو یہ تیرے حبیب کے آنسلوں کا واسطہ ہماری جو یہ کیا پیش کرے میرے بول جنید بغدادی عبد القادر جیلانی رابعہ بصری جیسے کیا مت کے دن ہوں گے ہم کام کھڑے ہوں گے چھپ کے جائیں گے یا اللہ کوئی جائے پناہ کوئی گناہ تو گناہ ہے ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں یا ہماری تو یہ نماز بھی ایسی بے ڈھنگی ہے کہ ہم اس پر تو پکڑے تو تجھے حق حاصل ہے ہمارے گناہ تو اپنی جگہ پر پڑے پڑے گن بیٹا پر بدی ہو جائے محبت پھر بیٹا پر بدی ہو تیرا اپنا فرمان ہے تو آؤ گے میں معاف کر دوں گی آئے گا تو پچھلے معاف کر دے ہمیں پیار سے دیکھ لے ہمیں محبت سے دیکھ لے ہمیں کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا کہہ دے آسمانوں میں اعلان کر دے کہ تھوڑا سا اہل ایمان کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو اپنے عرشوں سے آواز لگا دے جبریل کو کہہ دے کہ وہ ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے ایس مسجد کے پاکیزہ فرش تو تم بھی آمین کہہ دو تم بھی آمین کہہ دو اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہمارے امال پہ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا اپنی رحمت کو دیکھنا ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑی دور پیدا ہوئے ہیں وہ پاکیزہ زمانہ تھا کسی عورت کا بال نظر نہیں آتا تھا پورے بازار میں جھوٹ ہوتا ننگی ننگی آگ لگی ہر گھر جائے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں سنجیدہ تیری عزت کی قسم گناہوں سے بچنا چاہتے تیری قربانی سے بچنا چاہتے ہیں جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے ہر قدم پہ گر پڑتا ہے ہم ایمان میں چھوٹے بچے کی طرح ہیں قدم قدم گرتے ہیں اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں اسی طرح زندگی گزر گئی حساب لینے پہ آ گیا میں تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے لیے میرے مولا تو نے ہماری فائلیں کھول دی ہماری تو کالی راتیں ہیں کالے دن ہمارے پاس کچھ نہیں ہماری فائلوں پر اوپر سے ہی سائن کر دینا اوپر سے ہی کہنا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بولا اگر تم نے ہماری فائلیں کھول دی تو ہم تو ہو جائے گی ہمیں ہم سے کٹیا آگ جلا دنیا کی آگ نہیں میری آگ کیسے میرے مولا میرے آقا اپنے محبوب کے آنسو کے تو ہم سب پر ان سب پر ان کی نسلوں پر اہم کرے پوری امت پر سے عذاب و بلا ہٹا دے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے ہماری خطائیں جان بوجھ کے امن امن خطن فرما دے انہیں آباد فرما ان کی نسلوں کو آباد فرما ان کی مسجدوں کو آباد فرما ان کی نسلوں کے لیے دین کے دنیا کے اسباب مہیا فرما انہیں اس پورے علاقے کے لیے ہدایت کا سبب ذریعہ بنا جنوبی امریکہ شمالی امریکہ جزیروں کے لیے ان سب کو جماعتیں بن بن کے جانے والا بنا ان کی نسلوں میں برکتیں دے رزق دے عزت دے بلندی دے کامیابی دے آپس میں جوڑ پیار محبت پیدا فرما جو ایمان سے جہاں جہاں چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرما جب ہمارے جانے کا وقت تو ہم سے راضی ہو کر ہمیں واپس بولا ہمیں مجرم بنا کے واپس ہمیں مہمان بنا کے بولا ہمیں مہمان بنا کے بولا تیرے فرشتوں کا استقبال ہو تیرے اش کے ہو تیرے چہرے کا کا تو ہم سے مل کے خوش ہو ہم سے مل کے خوش ہو ہمارے لیے مقدر فرما اپنے محبوب کے آسوں پہ تو مقدر فرما وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین برحمت کے بس نماز پڑھ اذان بس دو رکعت نماز اذان کے بعد اذان کے بعد فوراً نماز پانچ منٹ انشاءاللہ وضو کرو اور اذان ہو جائے گی انشاءاللہ اگر کسی نے مولانا کی گاڑی کو بلاک کیا ہو تو براہ کرم اپنی گاڑی کو ابھی ہی ہٹا دے پلیز اگر کسی نے مولانا کی سلیم بھائی کی گاڑی کو بلاک کیا ہو یہاں بیٹھ کے سامنے تو اپنی گاڑی کو ابھی نماز سے پہلے ہٹا دیں مولانا کو نماز فوراً نکلنا